سوال نمبر چھ علماء کا وقار آمدن گرایا جا رہا ہے جواب صحیح ہے اور بالکل صحیح مگر شدنی امر ہے ہونے والی چیز ہے اور کوئی نئی چیز نہیں کون سا زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں علماء سے عداوت نہیں ہوئی ان کی اہانتیں نہیں ہوئی کیا امام اعظم رحم اللہ کو قید نہیں کیا گیا امام مالک رحم اللہ کو سخت سے سخت نہیں مارا گیا امام احمد حمبر رحم اللہ پر کیا کیا نہیں گزرا غرض کسی جلیل القدر عالم کو لے لیجیے وہ نہ اہلوں کی اذیت و تکلیف کا شکار رہا ہوگا اللہ ماشاء اللہ جو حلا اہل علم کے دشمن ہیں اور بعض علامات قیامت حضرت علی کرم اللہ وجہ نے قاعدہ ہی ارشاد فرما دیا جو حلا اہل علم کے دشمن ہوتے ہیں نیز آئندہ کو اس میں اضافہ ہونا ضروری ہے اور ہو کر رہے گا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں اس چیز کو شمار کیا ہے اور جتنے علامات قیامت حدیثوں میں وارد ہوئی ہیں وہ تقریباً سب ہی پائے جا رہے ہیں اور جن کا ابھی وقت نہیں آیا وہ عن قریب آ رہے ہیں کہ ان کے آثار شروع ہو گئے ہیں اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ یہ چیز نہ پائی جائے بلکہ جو کچھ پیش آ رہا ہے اور آتا جا رہا ہے وہ اس کے مقابلے میں جو عن قریب آنے والا ہے کچھ بھی نہیں ہے حضور کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں علماء کو کتوں کی طرح قتل کیا جائے گا کاش اس وقت علماء بتکلف باولے بن جائیں یعنی ان روشن دماغوں کے کاموں میں دخل نہ دیں نہ ان کی اصلاح کی فکر کریں ایک حدیث میں وارد ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ علماء کو موت سرخ گندن سونے سے زیادہ محبوب ہوگی ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں عالم کا اتباع نہیں کیا جائے گا اور نہ حلیم آدمی سے شرم کی جائے گی نہ اس میں بڑے کی تعظیم ہوگی نہ چھوٹے پر شفقت ہوگی دنیا کے حاصل کرنے پر آپس کا قتل ہوگا جائز کو جائز نہ سمجھیں گے نہ جائز کو نہ جائز نہیں سمجھیں گے نیک لوگ چھپتے پھریں گے اس زمانے کے آدمی بدترین خلائق ہوں گے حق تعالی شان ہوں قیامت میں ان کی طرف ذرا بھی توجہ نہ فرمائیں گے ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں سچا مومن ایسا چھپتا پھرے گا جیسے کہ تم میں منافق چھپتا ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر مومن گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جائے تو حق تعالی وہاں بھی اس کے لیے کسی منافق یا ایسے شخص کو مسلط فرما دیں گے جو اس کو اذیت پہنچائے اس لیے اہل اللہ کی احانت دینداروں پر سب و شتم سب ہی کچھ ہو کر رہے گا اور جتنا کچھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ ہوگا نیز علماء یا مشائق دیندار یا متقیوں کا کیا ذکر ہے جب آج کل صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو برملا اعلان گالیاں دی جاتی ہیں ان کی احانتیں کی جاتی ہیں روافظ کا تو مستقل کام ہمیشہ سے یہی ہے لیکن اب تو روشن دماغ سنیوں کی طرف سے ہو رہا ہے جس صحابی کی شان میں جو چاہا لہ مارا جو دل میں آیا لکھ ڈالا نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ روکنے والا ہے حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو میرے صحابہ کو گالیاں دے اس پر اللہ کی لعنت ہے فرشتوں کی لعنت ہے تمام انسانوں کی لعنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ میں ایسا زمانے کو نہ پاؤں یا صحابہ کو فرمایا کہ تم لوگ ایسے زمانے کو نہ پاؤ جس میں عالم کا اتباع نہ کیا جائے حلیم سے شرم نہ کی جائے اس زمانے کے کے لوگوں دل عجمی کفار جیسے ہوں گے اور زبان عرب جیسی فصیح ہے حضور کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس میں دین پر جمنے والا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کی چنگاری پکڑنے والا حضور نے علامات قیامت سے یہ بھی شمار کرایا ہے کہ خاندان میں حقیقی مومن بکری کے بچے سے زیادہ ذلیل اور ناقابل التفاط سمجھا جائے گا نیز علامات قیامت میں بھی وارد ہوا ہے کہ فاسق لوگ خاندان کے سردار سمجھے جائیں گے اور کمینے لوگ قوم کے ذمہ دار ہوں گے اور اس وجہ سے آدمی کا اعزاز کیا جائے گا کہ اس کے شر اور نقصان سے محفوظ رہ سکے نیز یہ بھی علامت قیامت میں ہے کہ گانے والیوں کی کثرت ہو جائے گی اور باجوں کا زور ہوگا شراب کثرت سے پی جائے گی اور امت کے اسلاف کو برا بھلا کہا جائے ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی دیندار اپنے دین کو سالم نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر اور ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ میں جا کر چھپے جیسے کہ لمڑی اپنے بچوں کے لیے پھرتی ہے اور یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں حلال روزی مشکل بن جائے گی اور بغیر اللہ کی معصیت کے روزی حاصل ہونا دشوار ہو جائے گا نیز علامات قیامت میں بھی وارد ہوا ہے کہ عام کسات بازاری ہوگی اور اولاد زنا کی کثرت ہوگی غیبت پھیل جائے گی مالداروں کی عظمت کی جائے گی منکرات ناجائز امور کرنے والوں کا غلبہ ہوگا اور تعمیر کی کثرت ہوگی نیز فحش گوئی بدخلقی پڑوسیوں کے ساتھ برابر برتاؤ برا برتاؤ نیز یہ بھی علامات قیامت میں ہے دفع موت کثرت سے ہونے لگے گی جو آج کل عام طور سے ہونے لگی ہے جس کو قلب کی حرکت بند ہو جانا کہتے ہیں غرض حدیث میں قیامت کی علامت بہت کثرت سے وارد ہوئی ہیں علماء نے ان کو مستقل تصانیف میں جمع فرمایا ہے ان کا اکثر و بیشتر حصہ پایا جا رہا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ علامت نہ پائی جائے اور جتنی کمی باقی ہے وہ پوری نہ ہو جائے وہ یقیناً پوری ہوگی اور ضرور ہوگی علماء پر منحصر نہیں بلکہ ہر دیندار کا یہی حشر ہونے والا ہے دین پر عمل کرنا جیسا کہ ابھی گزرا ہاتھ میں چنگاری لینے سے زیادہ مشکل ہو جائے گا ایک حدیث میں وارد ہے کہ قیامت کی علامت سے یہ بھی ہے کہ سچے آدمیوں کو جٹلایا جائے گا اور جھوٹوں کی تصدیق کی جائے گی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقبال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کا اس وقت کیا حال ہو اس وقت کیا حال ہوگا جب نوجوان فاسق بن جائیں گے اور عورتیں سرکش ہو جائیں گی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہو جائے گا حضور نے فرمایا بے شک ہوگا اور اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا پھر آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیک کاموں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دو گے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہو جائے گا حضور نے فرمایا بے شک ہوگا اور اس سے بھی سخت ہوگا پھر آپ نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بری چیزوں کے کرنے کا حکم کرو گے اور اچھے کاموں کے کرنے سے منع کرنے لگو گے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہو جائے گا حضور نے ارشاد فرمایا بے شک ہوگا اور اس سے بھی سخت ہوگا پھر آپ نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب نئے کاموں کو برا سمجھنے لگو گے اور ناجائز چیزوں کو اچھا سمجھنے لگو گے جمع الفوائد اخیر کے دو جملوں میں یہ فرق ہے کہ کسی برے کام کو کرنا اور چیز ہے اور اس کو اچھا سمجھنا اور چیز ہے سبحانك اللهم وبحمدك لا وأتوب إليك بسم الله الرحمن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عقیدہ کی خرابی عمل کی خرابی سے بہت زیادہ سخت ہے شریعت کی نگاہ میں کسی برے کام کو کرنا اتنا سخت نہیں ہے جتنا اس کو اچھا سمجھنا سخت ہے کہ اس میں عقیدے کی خرابی ہے اور عقیدے کی خرابی عمل کی خرابی سے ہمیشہ زیادہ سخت ہوتی ہے آدمی کتنے ہی بڑا سے بڑا گناہ کرنے لگے وہ کفر نہیں ہے لیکن اسلام کی کسی معمولی سے معمولی چیز کہ جس کا ضروریات دین میں سے ہونا ثابت ہو چکا ہو استخفاف یا انکار کرنے سے اسلام ہی باقی نہیں رہتا وہ بالاتفاق کافر ہو جاتا ہے جب یہ علامات اکثر پائی جا رہی ہیں ایسے حالات میں اگر دینیات کو یا علم علماء کو برا بلا کہا جائے یا برا سمجھا جائے تو کیا بعید ہے کہ اور اس میں کون سی تعجب کی بات ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا کہ تم لوگ آج کل ایسے زمانے میں ہو کہ علماء کی کثرت ہے اور قاریوں کی کمی ہے قرآن پاک کے حدود کی رعایت بہت زیادہ ہے حروف کی رعایت اتنی نہیں ہے سوال کرنے والے کم ہیں عطا کرنے والے کثرت سے ہیں نمازیں لمبی لمبی پڑھتے ہیں اور واز مختصر مختصر کہتے ہیں اپنے اعمال کو اپنی خواہشات پر مقدم کرتے ہیں لیکن عن قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں علماء کی قلت ہوگی قرہ کی کثرت ہوگی قرآن کے الفاظ کا اہتمام زیادہ ہوگا اس کے احکام کی رعایت بہت کم ہوگی سوال کرنے والے بہت ہو جائیں گے اور عطا کرنے والے کم ہوں گے خطبے اور تقریریں لمبی لمبی ہوں گی نمازیں مختصر ہو جائیں گی خواہشات اعمال پر مقدم ہو جائیں گی غرض یہ سب چیزیں ہوں گی اور ہوتی جا رہی ہیں علماء و مشائق کے حق میں سب و شتم ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے اس سب کے علاوہ قانون الہی کا مقتضا بھی ہے کہ علماء ہوں یا مشائق مشاہیر کے لیے سب و شتم بھی ایک قدیمی معمول ہے کوئی زمانہ بھی اس سے خالی نہیں گزرا نہ گزرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی یہی عادت ہے کہ دنیا کی جس چیز کو بلند کرتے ہیں اس کو پست بھی کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تمام عالم پر غور کر لو گزرے ہوئے زمانوں کو دیکھو اور زمان حال کو جانچو جس شخص کی شہرت جس نوع کی پاؤ گے اسی نوع کی اس کی اہانت دیکھو گے جن لوگوں کے اخبارات و اشتہارات میں تعریفیں دیکھو گے اخبارات و اشتہارات ہی میں اہانتیں بھی پاؤ گے اور جن کی مجالس عامہ یا خاصہ میں شہرت دیکھو گے ویسی ہی مجالس میں ان پر سب و شتم بھی پاؤ گے کبھی کبھی زمانی تقدم تاخر تو ملے گا مگر اس کا تخلف شاید نہ ملے اس لیے یہ چیز قابل التفات ہے یہ چیز قابل التفاط ہے نہ قابل التفاط ہے اور نہ قابل خیال علماء کو نہ اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے نہ ازالے کی فکر کی دیانتاً فیما بین العبد و بین اللہ معاملے کا درست ہونا کافی ہے جس چیز کی اصل ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ فی ما بینہم و بین اللہ معاملہ صاف ہونا چاہیے عزت و وقار کے حاصل کرنے کی غرض سے کوئی قدم نہ اٹھایا جائے بلکہ جو قدم بھی اٹھایا جائے وہ اللہ کی رضا اس کے دین کی حفاظت اعلا کلیمت اللہ اور اعلا کلیمت الحق نیت سے ہو کوئی ساتھ ہو الحمد نہ ہو ان کی پابوش سے کیا انبیاء علیہ السلاۃ والسلام نے نا اہل اور نہ حق لوگوں کا ہاتھ سے اذیتیں نہیں اٹھائیں سب و شتم درکنار زخم نہیں کھائے قتل نہیں ہوئے خود سید الانبیاء اور فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ نہیں سنا ساحر مجنون کاہن جماعتوں میں تفریق پیدا کرنے والا وغیرہ وغیرہ ناشائستہ الفاظ سے نہیں پکارے گئے غرض کون سی چیز ہوئی جو برداشت نہیں کی گئی پھر وارثین انبیاء کو اس کا کیا قلق اور گلا ہو سکتا ہے جو چیز قابل فخر قابل اہتمام قابل لحاظ اور قابل خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے واسطے برداشت کیا جائے محض اس کی رضا مقصود ہو اور اسی کے لیے سب کچھ کیا جائے ایسا نہ ہو کہ وہ بھی حاصل نہ ہو کہ یہ یقیناً خسران ہے اور اللہ کی رضا کے بعد جس کا جو دل چاہے کہے بلکہ میں تو بعض اوقات یہ خیال کرتا ہوں کہ مجھ جیسے کم ظرف لوگوں کے لیے تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی اور لطف ہے کہ مالدار لوگ اس سے علیحدہ اور مشتنب رہیں حضرت مرزا مظہر جانان جان نے اپنے مکاتیب میں لکھا ہے کہ الحمد اس زمانے میں دنیا دار فقرا سے تعلق نہیں رکھتے ورنہ ان کو دقت ہوگی حضرت خواجہ ہاشم نے حضرت مجد الفسانی صاحب رحم اللہ کے مقامات میں لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ خواجہ حسام الدین کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت جو حضرت خواجہ باقی باللہ کے خلفہ میں تھے حاضرین میں سے کسی نے اغنیا کی شکایت کی کہ وہ فقراء سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ عمرہ جیسا احترام بھی ان کے قلوب میں نہیں ہے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ برادر من یہ اللہ کی بڑی حکمت ہے اس لیے کہ پہلے زمانے میں فقراء اس قدر یکسو تھے کہ جتنا بھی عمرہ اس طرف متوجہ ہوتے وہ ان سے علیحدہ ہی رہتے اس زمانے میں ہم لوگ ایسے نہیں ہیں بلکہ اگر یہ لوگ ہم سے تعلقات بڑھائیں اختلاط پیدا کریں تو ہم لوگ اپنی فقیرانہ وزاداری کو باقی نہیں رکھ سکتے اس لیے اللہ جل شاہ کا کرم محافظ بن رہا ہے کلمات طیبات البتہ یہ ضروری ہے کہ جو لوگ علماء حق کے در پہ آزار ہیں ان کی احانت کو فخر سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں اور وہ غالباً بلکہ علماء کی بنسبت اپنا نقصان زیادہ کر رہے ہیں علماء کا زیادہ زیادہ سے یہ نقصان کریں گے کہ دنیاوی متاع میں شاید نقصان پہنچا سکیں بشرطے وہ مقدر میں کچھ کمی کر سکنے پر قادر ہوں یا دنیاوی عزت و جا کو جو نہایت ہی بے وقات اور ناپائیدار چیز ہے نقصان پہنچا سکیں گے مگر یہ لوگ اپنے کو برباد کر رہے ہیں اور اپنا دینی نقصان کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کی قدر نہ کرے ترغیب اس ارشاد نبوی کے بعد علماء کو علی العموم گالیاں دینے والے برا بلا کہنے والے اپنے کو امت محمد کرتے رہیں لیکن صاحب امت ان کو اپنی امت میں شمار کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے حضور کا ارشاد ہے کہ تین شخص ایسے ہیں جن کو منافق کے سوا کوئی شخص ہلکا اور ذلیل نہیں سمجھ سکتا ایک شخص وہ جو اسلام کی حالت میں بڑھا ہو گیا ہو دوسرے اہل علم تیسرے منصب بادشاہ ترغیب سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث چار صفتوں میں سے نکل کر پانچویں صفت اختیار نہ کرنا ورنہ ہلاکت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تو یا عالم بن یا طالب علم یا علم سننے والا یا علم علماء سے محبت رکھنے والا پانچویں قسم میں داخل نہ ہونا اور نہ ہلاک ہو جائے گا حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ پانچویں قسم سے مراد علماء کی دشمنی ہے اور ان سے بغض رکھنا ایک حدیث میں حضور کا ارشاد ہے کہ تو تو عالم بن بن یا طالب علم اور اگر دونوں نہ سکے علماء سے محبت رکھنا ان سے بوس نہ رکھنا ایک حدیث میں وارد ہے قرآن شریف کے حاملین یعنی حفاظ اور علماء قیامت کے دن جنت والوں کے چودھری ہوں گے دوسری حدیث میں وارد ہے حاملین قرآن اللہ کے ولی ہیں جو شخص ان سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے اور جو ان سے دوستی کرتا ہے وہ اللہ سے دوستی کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت پر تین چیزوں سے زیادہ کسی چیز کا خوف نہیں کرتا من جملہ ان کے یہ ہے کہ وہ علم والے شخص کو دیکھیں اور اس کو ضائع کر دیں پرواہ نہ کریں امام نبو شرح مہذب میں لکھتے ہیں کہ بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ جل شاہ کا ارشاد ہے جو شخص میرے کسی ولی کو ستائے میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے فقہ علماء ہی اللہ کے ولی ہیں اور ان کی ایزا پر سخت وعید ہیں اور خطیب بغدادی نے حضرت امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ اگر فقہ علماء اللہ کے ولی نہیں ہیں تو پھر اللہ کا کوئی ولی ہے ہی نہیں حبر الما حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی فقی عالم کو اذیت پہنچائے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے اس نے اللہ جل جلالہ کو اذیت پہنچائی حافظ ابو القاسم آساکر فرماتے ہیں میرے بھائی ایک بات سن لے حق تعلی شان ہوں مجھے اور تجھے اپنی رضا کے اسباب کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو ان لوگوں میں داخل فرمائے جو اس سے ڈرنے والے ہوں اور جیسے کہ چاہیے ویسا تقوا کرنے والے ہوں یہ بات سن لے کہ علماء کے گوش یعنی غیبت نہایت زہریلی ہیں اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی پرداداری میں اللہ کی عادت سب کو معلوم ہے کہ جو علماء کی احانت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پردادری فرماتے ہیں جو شخص ان کے عیوب ان کو عیب لگانے میں لب کشائی کرتا ہے اس اس کے کے مرنے سے پہلے حق شان ہو دل کو مردہ بنا دیتے ہیں مولانا الحی صاحب رحم اللہ اپنے فتح میں لکھتے ہیں اگر گالیاں دینے والے کا مقصود علم اور علماء کی تحقیر علم کی وجہ سے ہے تو فقہا اس کے کفر کا فتویٰ دیتے ہیں ورنہ اگر کسی اور وجہ سے ہے تب بھی اس شخص کے فاسق و فاجر ہونے میں اور اللہ کے غصے اور دنیا اور آخرت کے عذاب کے مستحق ہونے میں شبہ نہیں اس کے بعد فقہا کے کلام سے نیز قرآن پاک اور حدیث سے اس مضمون کی تائید نقل فرمائی ہے علماء و صلحاء کی تعظیم کے بارے میں عہد نبوی کسی عالم کے قول کی تردید کب کی جا سکتی ہے علامہ عبد الواحد شارانی جو اکابر صوفیہ میں ہیں انہوں نے ایک کتاب عہود محمدیہ میں لکھی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ فلاں فلاں باتوں پر حضور نے عہد لیے ہیں اس میں لکھتے ہیں ہم لوگوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک عہد اس بات کا لیا گیا ہے کہ ہم علماء کا اکرام کریں اعزاز کریں اور ان کی تعظیم کریں اور ہم میں یہ قدرت نہیں ہے کہ ان کے احسانات کا بدلہ ادا کر سکے چاہے ہم وہ سب کچھ دے دیں جو ہمارے ملک میں ہے اس معاہدے میں بہت سے طلباء اور بہت سے مریدین کوتاہی کرنے لگے ہیں حتیٰ کہ ہم کو ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اپنے استاد کے حقوق واجبہ ادا کرتا ہو یہ دین کے بارے میں ایک بڑی بیماری ہے جس سے علم کی احانت کا پتہ چلتا ہے اور اس ذات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ لاپرواہی کا پتہ چلتا ہے جس نے اس کا حکم فرمایا ہے اسی کتاب میں ایک دوسری جگہ لکھا ہے کہ ہم لوگوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ ہم علماء کی صلحاء کی اور اکابر کی تعظیم کیا کریں چاہے وہ خود اپنے علم پر عمل نہ کیا کریں ہم لوگ ان کے حقوق واجبہ کو پورا کرتے رہیں اور ان کے ذاتی معاملے کو اللہ کے سپر کر دیں جو شخص ان کے حقوق واجبہ اکرام و تعظیم میں کوتاہی کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرتا ہے اس لیے کہ علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں اور ان کی شریعت کے حامل اور اس کے خادم بس جو شخص ان کی احانت کرتا ہے تو یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اور یہ کفر ہے اور تم غور کر لو کہ بادشاہ اگر کسی کسی کو ایلچی بنا کر کسی کے پاس بھیجے اور وہ اس کی احانت کرے تو بادشاہ ایلچی کی بات کس غور سے سنے گا اور اپنی اس نعمت کو جو اس احانت کرنے والے پر تھی ہٹا لے گا اور اس کو اپنے دربار سے ہٹا دے گا بخلاف اس شخص کے جو ایلچی کی تعظیم و تقیر کرتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے تو بادشاہ بھی اس کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے اس مضمون میں یہ بات یہ بات کہ چاہے وہ اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو نہ یا نہ ہو ایسی ہی ہے جیسا کہ اس خط کے شروع میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے کلام میں مفصل گزر چکی ہے اس کے اعادے کی ضرورت نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی اور بازاروں کی عمارتوں کو بلند اور غالب کرنے لگے گی اور مال و دولت کے ہونے پر نکاح کرنے لگے گی یعنی نکاح میں بجائے دیندار دینداری اور تقوا کے مالدار کو دیکھا جائے گا تو حق تعلی ہوں چار قسم کے عذاب ان پر مسلط فرما دیں گے قحط سالی ہو جائے گی بادشاہ کی طرف سے مظالم ہونے لگیں گے حکام خیانت کرنے لگیں گے اور دشمنوں کے پے در پہ حملے ہوں گے آج کل ان عذابوں میں سے کون سا نہیں ہے جو امت پر مسلط نہیں لیکن وہ اپنی خوشی سے ان کے اسباب کو اختیار کریں تو پھر شکایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک گھر میں ایک کتیا تھی جس کے بچے ہونے کا وقت قریب تھا ان لوگوں کے یہاں کوئی شخص مہمان ہوا تو کتیا نے خیال کیا کہ آج رات کو مہمان پر شور نہ کروں گی لیکن بچہ پیٹ ہی میں سے شور کرنے لگا حق تعالیٰ نے شاہ نے وہی سے ارشاد فرمایا کہ یہی مثال اس امت کی ہے جو تمہارے بعد آنے والی ہے کہ اس کے بے وقوف اس امت کے عالموں پر غالب ہو جائیں گے فقہ اور فتح کی کتابوں میں کثرت سے یہ مضمون نقل کیا گیا ہے کہ علم سے اور علماء سے بغض و نفرت سخت اندیشہ ناک ہے فتح عالمگیری میں یہ نصاب سے نقل کیا ہے جو شخص کسی عالم سے بلا کسی ظاہری سبب کے بغض رکھے اس کے کفر کا اندیشہ ہے ظاہری سبب سے یہ مراد ہے کہ اگر کوئی شرعی وجہ اور دلیل اس بات کی ہے اس بات کی ہو تو مذائقہ نہیں ہے لیکن بلا کسی شرعی وجہ کے ایسا کرنا سخت اندیشہ ناک ہے ایسی صورت میں کہ جب اندیشہ ناک صورت پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے کیا ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اس چیز میں خصوصی احتیاط برتے سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم کسی عالم کے قول کی تردید کی جا سکتی ہے اس کے متعلق چند قابل غور امور کسی عالم کے قول کو رد کرنے کا حق ضرور حاصل ہے اس کی تردید ضرور کی جا سکتی ہے مگر جب ہی جب اس کے قول کے بالمقابل تردید کا شرعی سامان موجود ہو اس کے قول کے خلاف نصوص شرعیہ موجود ہو اور رد کرنے والا نصوص سے استدلال کی صلاحیت رکھتا ہو یہ میرا مقصود ہرگز نہیں ہے کہ عالم جو بھی کہہ دے وہ صحیح ہے اور اس کے کسی قول پر رد اور انکار نہ کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کے قول پر رد نہ کیا جا سکے یا اس کے اقوال و فعال میں غلطی کا احتمال نہ ہو بے شک ہے اور ضرور ہے لیکن رد کرنے کے واسطے اور غلطی پکڑنے کے واسطے بھی شریعت متحرہ میں حدود قائم ہے اس کے درجات ہیں اس کے قواعد اور آداب ہیں تا وقت کہ ان سے واقفیت نہ ہو رد کرنے کا حق بھی کسی کو نہیں ہے میں یہ بھی نہیں کہہ سک کہتا کہ علماء بے عیب ہیں یا ان میں کوتاہی نہیں ہے یقیناً ہے اور بمقتضاء زمانہ ہونا بھی چاہیے مگر ان کی کوتاہیوں کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ چند امور قابل غور اور قابل لحاظ ہیں اہل علم ہی ان چیزوں پر زیادہ اچھی طرح روشنی ڈال سکتے ہیں مگر چونکہ یہاں معاملہ خود ان کی ذات کا آ جاتا ہے اس لیے اس مسئلے میں ان کو زیادہ واضح گفتگو کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اپنے وقار کا مسئلہ آ جانے کی وجہ سے وہ اس میں وضاحت اور زور سے رد کرنے میں تساہل کرتے ہیں میں اجمالی طور پر تمہیں ان امور کی طرف متوجہ کرتا ہوں اول تو اس وجہ سے کہ میرا اور تمہارا خصوصی تعلق اور اس بدگمانی سے بالا تر ہے کہ میں اپنا اعزاز تم سے کرانا چاہتا ہوں دوسرا اس وجہ سے بھی کہ میرا کچھ زیادہ شمار بھی علماء کی جماعت میں نہیں ہے ایک کتب فروش ہوں کتابیں بیچتا ہوں اور ایام گزار گزاری کرتا ہوں تیسرا یہ خط بھی میرا ایک نجی خط ہے چوتھے اس وجہ سے کہ میرے ساتھ تمہارا بلکہ میرے سب دوستوں کا جو معاملہ ہے وہ میری حیثیت سے زیادہ ہے اس لیے غور سے سنو یہاں چند امور قابل لحاظ ہیں اور عام طور سے ان میں خلط ملط کیا جاتا ہے یا آمدن ان سے اغراض یا تسامح کیا جاتا اعراض یا تسامح کیا جاتا ہے اور کہیں ناواقفیت بھی اس کا سبب ہے بہرحال یہ امور قابل غور ہیں ایک کیا ہر وہ شخص جو اہل علم کے لباس میں ہو کسی عربی مدرسے میں طلباء کے رجسٹر میں نام لکھا چکا ہو یا تقریر دلچسپ کرتا ہو یا تحریر اچھی لکھتا ہو وہ عالم ہے اور علماء کی جماعت کا فرد ہے اس لیے ہر شخص کی بات کو لے کر اور سن کر علماء کی طرف منسوب کر دینا ظلم نہیں تو اور کیا ہے کیا کھرا کھوٹا اصلی جعلی واقعی مصنوعی دنیا کی ہر چیز میں نہیں ہے دیکھو دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز سونا چاندی اور جواہرات ہیں اور ضروری سے ضروری اور ہر شخص کا محتاج ہی پیشہ حکیم اور ڈاکٹر کا پیشہ ہے تو پھر کیا دونوں قسمیں ایسی نہیں ہیں جن میں کھرے سے کھوٹا زیادہ اور اصلی سے نقلی زیادہ نہ ملتا ہو یا واقعی سے مصنوعی بڑے ہوئے نہ ہوں تو پھر کیا حکیموں اور ڈاکٹروں کو اس وجہ سے گالیاں دی جاتی ہیں کہ ان کے لباس میں مصنوعی اور خطرہ جان طبیب زیادہ ہیں یہ ہر سونے چاندی اور جواہرات کو اس وجہ سے پھینک دیا جاتا ہے کہ وہ نقلی اور مصنوعی زیادہ ملتے ہیں نہیں نہیں بلکہ ان چیزوں میں یہاں تک افراد کی جاتی ہے کہ جہاں مشہور اور واقف طبیب میسر نہیں ہوتا وہاں جام بوجھ کر ایسے ہی طبیبوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے یہ کیوں اس لیے کہ ضرورت سخت ہے اور طبیب حاضر کے پاس فوراً پہنچنا مشکل ہے مصنوعی سونا دیدہ دانستہ خریدا جاتا ہے کیونکہ ضرورت کو پورا کرنا ہی ہے اور اصلی سونا اس وقت مل اس وقت ملنا دشوار ہے اس وقت ملنا دشوار ہے یا گرا ہے کہ تحمل نہیں ہو سکتا لیکن علماء سب ہی گردن زدنی ہیں اس لیے کہ ان کے لباس میں جھوٹے بہت ہیں دین کی ضرورت کا احساس اور علماء دین کی شان و مثال تم تم نے غور کیا کہ یہ فرق کیوں ہے اس لیے کہ وہ ضرورت کی چیزیں سمجھی جاتی ہیں اور یہ بے ضرورت ہے ان کے بغیر چارے کار نہیں ہے اور یہ بیکار بیکار آمد ہے ان میں اچھے سے اچھے طبیب کی تلاش ہے لیکن اس وقت تک اس وقت تک اچھا طبیب ملے جو بھی موجود ہو وہ نہایت مختنم ہے اور اس کی رائے پر عمل نہایت اہم اور ضروری ہے اور یہاں حقیقی ملتے نہیں ہیں اور جو ملتے ہیں وہ ہمارے نزدیک کامل نہیں ہے اس لیے لغو و بیکار ہیں حالانکہ اگر غور کیا جائے اور دینی ضرورت کو ضرورت سمجھا جائے دین کا اہتمام اور اس کی فکر قلوب میں کم از کم اتنی ہو جتنی ایک عزیز کے بیمار ہونے کی یا بیٹی کے نکاح کرنے کی تو عالم کامل کی تلاش میں طبیب حاضق کی تلاش سے زیادہ سرگردہ ہوں اگر دین کا فکر ہو تو حقیقی ضرورت یہی ہے عزیز کی بیماری کا منتہا موت ہے جس کے بغیر چارہ نہیں حاضق سے حاضق اور ماہر سے ماہر طبیب یہاں بے بس ہے اور وہ اپنا ہی کچھ نہیں بنا سکتا تو دوسرے کا کیا کر سکتا ہے بیٹی کی شادی میں زیور نہ ہی میسر آ سکا تو کیا بگڑ گیا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اب چار سنائیں گے اور اس وقت آٹھ سنائیں گے لیکن علماء کی ضرورت دین کے لیے ہے جس کے بغیر زندگی بیکار ہے دنیا میں آنا بیکار ہے آدمی صرف دین ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے خلقت الجن والانس الا ليعبدون سورة الزاریات حق سبحانہ و تقدس کا ارشاد ہے میں نے آدمی اور جن صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیے ہیں جب یہی اصل غرض آدمی کی پیدائش ہے تو اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علماء کی مثال زمین میں ایسی ہے جیسا کہ آسمان پر ستارے جن کے ذریعے سے جنگل کے اندھیروں اور سمندروں کے سفر میں راستہ پہچانا جاتا ہے اگر ستارے بے نور ہو جائیں تو اقرب یہ ہے تو اقرب ہے یہ بات کہ رہبران قوم راستے سے بھٹک جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبوت کے درجے سے بہت قریب جماعت ایک علماء کی ہے دوسرے مجاہدین کی اس لیے کہ علماء اس چیز کا راستہ بتاتے ہیں جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اور مجاہدین اپنی تلواروں سے اس طرف متوجہ کرتے ہیں احیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر کی بات سکھانے والے کے لیے اللہ جل شانہ رحمت بھیجتے ہیں فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے حتیٰ کہ چونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہتی ہیں حضرت علی کرم اللہ کا ارشاد ہے کہ جب کوئی عالم مر جاتا ہے تو اسلام میں ایک ایسا رکھنا پیدا ہو جاتا ہے جس کو کوئی اس کا نائب ہی بر سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے ایک ہزار عابد جو شب بیدار ہوں اور دن بر روزہ رکھتے ہوں ان کی وفات ایک ایسے عالم کی وفات سے زیادہ سہل ہے جو حلال و حرام سے واقف ہو سبحان فرقات بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلم على رسوله کریم دنیا کے ہر کام میں اہل فن ہی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے دو دوسری یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دنیا کے ہر کام میں اہل فن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے مکان بنانا ہے تو مستری بغیر چارہ نہیں اور قفل درست کرانا ہے تو بغ... لوہار بغیر گزر نہیں مقدمہ کرنا ہے آپ لاکھ سمجھدار ہو ہوشیار ہو لیکن وکیل بغیر مفر نہیں آپ لاکھ قابل ہوں لیکن تعمیر مستری ہی کرے گا مگر علم دین ایسا ارزاں ہے کہ ہر شخص جو ذرا بھی بولنا یا لکھنا جانتا ہے وہ واقف اسرار شریعت ہے محقق ملت ہے اس کی محققانہ تحقیق کے خلاف قرآن شریف اور حادیث نبویہ بھی قابل قبول نہیں ہے پھر علماء بیچاروں کا تو ذکر ہی کیا ہے اور چونکہ اس کے مقابل اگر کوئی آواز اٹھتی ہے تو وہ علماء کی جانب سے ہوتی ہے اس لیے جتنا بھی یہ روشن دماغ علماء کے خلاف زہر اگلیں اور علماء کے خلاف جھوٹ یا سچی الزام لگا کر عوام کو ان سے بدکائیں وہ قرین قیاس ہے کہ ان کی غلط باتوں کی اور دین میں تحریف کی پردادری علماء ہی سے ہوتی ہے وہ مخالف بھی بنیں گے وہ دشمن بھی بنیں گے اور جو کچھ کر سکتے ہیں وہ سب ہی کچھ کریں گے مگر کیا ہو سکتا ہے زبان کے ماہر منافق سے خطرہ ایسے لوگوں کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے کہ مجھے اپنے بعد سب سے زیادہ خوف تم پر ہر اس منافق کا جو زبان کا ماہر ہو یہ لوگ اپنی شستہ تقریر و تحریر سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر گمراہ کرتے ہیں اور دین کے ہر جز کا استحضاء و مذاق کرتے ہیں حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں دین کے اعضاء کے متعلق بھی ہر فن کے خواص کو ممتاز فرما دیا تھا چنانچہ ایک مرتبہ جابیہ میں خط واز فرمایا جس میں یہ اعلان فرمایا کہ جو شخص کلام اللہ شریف کے متعلق کوئی بات معلوم کرنا چاہے وہ ابئی ابن کعب کے پاس جائے اور جس شخص کو فرائض کا مسئلہ پوچھنا ہو وہ زید ثابت کے پاس جائے اور جس شخص کو فقہ کا کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو وہ معاذ ابن جبل کے پاس جائے البتہ جس شخص کو بیت المال سے کچھ مال طلب کرنا ہو وہ میرے پاس آئے کہ مجھے اللہ نے والی اور مال کی تقسیم کرنے والا بنایا ہے اور پھر حضرات تابعین رحمہ اللہ کے زمانے میں تو ہر شعبے کی مستقل جماعتیں قائم ہو گئی تھیں محدثین کی جماعت علاحدہ فقہا کی علاحدہ مفسرین کا گروہ مستقل وائزین مستقل صوفیہ مستقل لیکن ہمارے زمانے میں ہر شخص اس قدر جامع الاوصاف اور کامل مکمل بننا چاہتا ہے کہ وہ معمولی سی عربی عبارت لکھنے لگے بلکہ صرف اردو کی عبارت دلچسپ لکھنے لگے یا تقریر پر برجستہ کرنے لگے تو پھر وہ تصوف میں مستقل اہل ہے فقہ میں مستقل مشتحد ہے قرآن پاک کی تفسیر میں جو نئی سے نئی بات دل چاہے گھڑے نہ اس کا پابند کے سلف کا یہ قول ہے یا نہیں نہ اس کی پرواہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کی نفی تو نہیں کرتے وہ دین میں مذہب میں جو چاہے کہے جو منہ میں آئے بکے کیا مجال ہے کہ کوئی شخص اس پر نکیر کر سکے یا اس کی گمراہی کو واضح کر سکے جو یہ کہے کہ یہ بات اسلاف کے خلاف ہے وہ لکیر کا فقیر ہے تنگ نظر ہے پست خیال ہے تحقیقات عجیبہ سے عاری ہے لیکن جو یہ کہے کہ آج تک جتنے اکابر نے اسلاف نے جو کچھ کہا وہ سب غلط ہے اور دین کے بارے میں نئی نئی باتیں نکالے وہ دین کا محقق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی تفسیر میں اپنی رائے سے رائے سے جو اپنی رائے سے کچھ کہے اگر وہ صحیح بھی ہو تب بھی اس نے خطا کی مگر یہ لوگ قرآن پاک کی ہر آیت میں سلف کے اقوال کو چھوڑ کر نئی بات پیدا کرتے ہیں اور سریح ظلم یہ ہے کہ علماء کو ہر شخص مشورہ دیتا ہے کہ وہ تفریق نہ کرے تفسیق نہ کرے تکفیر نہ کرے لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ روشن دماغ دین کی حدود سے نہ نکلے یہ نبوت کا انکار یہ نبوت کا انکار کر دیں یہ قرآن حدیث کا انکار کر دیں یہ نماز روزے کو لغو بتا دیں یہ حضور کی شان میں غصاخیاں کریں صحابہ کرام کو گالیاں دیں ام مشتحدین کو گمراہ بتا دیں فقہ اور حدیث کو ناقابل عمل بتا دیں دین کے ہر ہر جز سے انکار کریں دین کے ہر بات کا استضاء اور مذاق اڑائیں لیکن یہ پھر بھی مسلمان رہتے ہیں پکے دیندار رہتے ہیں اور جو ان کے خلاف آواز اٹھائے وہ دین کا دشمن ہے مسلمانوں کا بدخواہ ہے وہ کافر بنانے والا ہے حالانکہ اگر غور کیا جائے تو علماء کافر نہیں بناتے ہیں اس لیے کہ جو شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے وہ اپنی رضا اور رغبت اور اپنی روشن خیالی یا اپنی جہل سے کافر تو خود ہی بن چکا ہے خواہ اس کو کوئی کافر بتائے یا نہ بتائے اور اگر وہ اب تک کافر نہیں بنتا تو کسی کے کافر بتانے سے کافر نہیں بنتا اور اگر بن چکا ہے تو کسی کے کافر نہ بتانے سے مسلمان نہیں رہ سکتا اگر غور سے دیکھا جائے تو کافر بتانے والے کا تو احسان ہے کہ وہ اس پر تنبیہ کر رہا ہے متنبع کر رہا ہے کہ جو چیز تم نے اختیار کی ہے وہ اسلام سے نکال دینے والی چیز ہے اور کفر میں داخل کر دینے والی چیز ہے اگر دین کی فکر ہے تو اس تنبیہ پر متنبہ ہونا چاہیے کہنے والے کے قول پر اعتماد نہیں تو خود تحقیق کر لینا چاہیے کہ کہنے والے کا قول صحیح ہے یا غلط ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ غلط ہوگا اور مجھے اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ بعض اوقات غلط بھی ہوتا ہے لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی غلط ہوتا ہے اس لیے یہ نظریہ کہ مغربی تعلیم کے زیر اثر یا دین سے ناواقفیت کے سبب کہنے والا جو چاہے کہ گزرے اس کو ہرگز کافر نہ کہا جائے دنیا کے ساتھ خیر خواہی نہیں یہ ناواقفوں کو اور ان لوگوں کو جو ناواقفیت سے اس آفت میں مبتلا ہو جانے والے ہیں کافر بنانا ہے اس لیے حقیقت میں کافر بنانے والے وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کفر کی باتوں پر تنبیہ نہ کی جائے ان کو واضح اور ظاہر نہ کیا جائے لوگوں کا یہ خیال کہ کفر آج کل ایسا سستا ہو گیا ہے کہ ہر شخص کافر ہے اور اس خیال سے کفریات سے متاثر نہ ہونا یہ خود دین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد سے فقہائے امت کے اقوال سے نا پر مبنی کرنی ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم آنے والے فتنے اور کفر کی رضانی کا اعتراض بلا تردد آج کل جہالت کی وجہ سے کفر بہت سستا ہے کفریات کا علم لوگوں کو ہے نہیں اس لیے ان میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات خود ہی صاف طور سے اس پر دال ہیں کہ کفر بہت سستا ہو جائے گا ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ نیک اعمال میں جلدی کرو مبادہ وہ وقت آ جائے جس میں ایسے فتنے واقع ہوں جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح ہوں کہ حق نہ حق کا پہچاننا مشکل ہو جائے ان میں صبح کو آدمی مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا شام کو مسلمان ہوگا صبح صبح کو کافر ہوگا معمولی سی دنیاوی نفع کے عوض دین کو فروخ کر دے گا مشکات بروایت مسلم ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایک فتنہ ایسا آنے والا ہے کہ ہر طرف سے جہنم کی طرف لے جانے والے بلا رہے ہوں گے ایک حدیث میں ارشاد ہے ان قریب ایسے فتنے آنے والے ہیں کہ ان میں آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر مگر وہ شخص جس کو حق تعالی شان علم کی بدولت زندہ رکھے علم کی بدولت زندہ رکھنے کا مطلب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کفر و ایمان کی حدود سے واقف ہو وہ اس چیز کو جانتا ہو کہ جس کے کس چیز سے آدمی مسلمان بنتا ہے اور کس بات سے کافر ہو جاتا ہے ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ قیامت کے قریب ایسے سخت پریشان کن فتنے ہوں گے جیسا اندھیری رات کے ٹکڑے صبح کو آدمی ان میں مسلمان ہوگا شام کو کافر شام کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر ان میں بیٹھنے والا آدمی کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے اس وقت اپنے گھروں کی ٹاٹ بن جانا یعنی ٹاٹ کی طرح گھر سے ایک کونے میں پڑے رہنا ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایک ایسا سیاہ فتنہ آنے والا ہے جس کے اثر سے اس امت کا کوئی بھی آدمی نہ بچے گا جب یہ سمجھا جائے کہ اب ختم ہو گیا پھر کوئی اور شاخ نکل آئے گی صبح کو آدمی اس میں مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا شام کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر حتیٰ کہ دو جماعتیں ایسی بن جائیں گی کہ ایک جماعت خالص مسلمانوں کی جن میں ذرا بھی نفاق نہ ہوگا ایک خالص منافقوں کی جن میں ذرا بھی ایمان نہ ہوگا اس وقت دجال کا ظہور ہوگا ایک حدیث میں ارشاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلام میں فوجیں داخل ہو رہی ہیں لیکن ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس طرح فوجیں کی فوجیں اسلام سے خارج ہونے لگے گی آخر یہ کفر کی ارزانی کی پیدا کی ہوئی تو نہیں ہے یہ تو صاحب شریعت علیہ السلاۃ والسلام خود ہی ارشاد فرما گئے ایسی صورت و حالت میں کیا ضروری نہیں کہ دین کے باب میں نہایت احتیاط سے کام لیا جائے محض یہ کہہ دینے سے کہ فلاں جماعت فلاں کو کافر کہتی ہے فلاں جماعت فلاں کو کافر کہتی ہے اس لیے اب کسی کا بھی اعتبار نہیں ذمہ داری ساقط نہیں ہوتی بلکہ غور سے دیکھا جائے تو اس صورت میں ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس لیے کہ اس حالت میں خود اپنے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جن وجوہ سے ایک جماعت دوسری جماعت کو کافر کہتی ہے ان وجوہ کو علم دین سے تحقیق کیا جائے کہ ان امور سے واقع میں کفر ہو جاتا ہے یا نہیں اگر واقع میں کفر ہو جاتا ہے تو ان سے اپنے کو اور دوسروں کو بچانا خود اپنے ذمہ داری بن جاتی ہے صرف کوئی مزاحیہ فقرہ کہہ دینے سے یا اس بات کے کہہ دینے سے کہ آج کل کفر بہت سستا ہے خلاصی نہیں ہوتی جس امر کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حتمی فیصلہ نافذ ہو چکا ہے اس کے انکار کرنے سے یا اس کا مذاق اڑانے سے اور استحضاء کرنے سے دین جیسا باقی رہ سکتا ہے کلام اللہ شریف شریف اس کا فیصلہ خود ہی کر چکا ہے اور ایک جگہ نہیں جگہ جگہ وارد ہے ایک جگہ ارشاد ہے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سورة النساء رکو نو بس قسم ہے آپ کے رب کی کہ یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک کہ یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا ہو اس میں یہ لوگ آپ سے اور آپ نہ ہوں تو آپ کی شریعہ سے تصویہ کرائیں پھر اس تصویہ سے اپنے دلوں میں انکار کی تنگی نہ پاویں اور اس کو پورا پورا تسلیم کر لیں بیان القرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متعدد احادیث میں ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی دلی خواہش اس چیز کے تابع نہ ہو جس جو میں لے کر آیا ہوں حق تعالی شان ہوں کا ارشاد ہے قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل الله الله والرسول فإن فإن تولوا لا يحب الكافرين عمران آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم خدا تعالی سے بزعم خود محبت رکھتے ہو تو تم میرا اتباع کرو کیونکہ میں خاص اسی تعلیم کے لیے مبعوث ہوا ہوں جب ایسا کرو گے تو حق تعالی تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے بڑے عنایت فرمانے والے ہیں اور آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ تم اطاعت کیا کرو اللہ کی اور رسول کی پھر اس پر بھی اگر وہ لوگ آپ کی اطاعت سے کہ ادنا اس کا اعتقاد رسالت اعراض کرے تو وہ لوگ سن رکھے کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں رکھتے ماخوذ از بیان القرآن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تم میں سے کسی ایک کو بھی ایسا نہ پاؤں کہ اپنے مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو اور اس کے پاس میرا کوئی حکم پہنچے جس کے کرنے کا میں نے حکم دیا ہو یا نہ کرنے کا اور وہ یہ کہہ دے کہ ہم نہیں جانتے ہم تو جو قرآن شریف میں ہوگا اسی پر عمل کریں گے اس قسم کا مضمون کئی حدیث میں آیا ہے جس میں ان لوگوں پر رد کیا گیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عمل کے لیے صرف قرآن شریف کافی ہے ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ مجھ کو قرآن شریف دیا گیا ہے اور اس جیسے دوسرے احکام بھی دیے گئے ہیں عن قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ایک شکم سیر آدمی اپنی مسنت پر بیٹھ کر کہے گا کہ بس عمل کے لیے اس قرآن شریف کو پکڑ لو جو اس میں حلال ہے اس کو حلال سمجھو اور جو اس میں حرام ہے اس کو حرام سمجھو حالانکہ اللہ کے رسول کی حرام کی ہوئی چیز ایسی ہی ہے جیسا کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز ہے مشکل ان حدیثوں میں شکم سیر اور مسنت پر بیٹھنے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ ایسے لغو اقوال پیسے ہی سے نظر آتے ہیں چار پیسے پاس ہوں تو دین میں اصلاح کی تجویزیں خوب سمجھ میں آتی ہیں اور غربت میں ایسی باتیں دل میں بھی نہیں آتی اللہ کا خوف غالب رہتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما سے کسی نے پوچھا کہ ہم حضر کی نماز اور خوف کی نماز تو قرآن شریف میں پاتے ہیں لیکن سفر کی نماز قرآن شریف میں نہیں پاتے انہوں نے فرمایا بتیجے اللہ جل شاہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور ہم کچھ نہیں جانتے تھے اس لیے جو ہم نے ان کو کرتے دیکھا وہی کرتے رہیں گے شفا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ لوگ تم سے قرآن شریف کی آیتوں سے جھگڑا کریں گے تو احادیث سے ان کا جواب دینا کہ احادیث والے کتاب اللہ سے واقف ہیں امام زہری جو اکابر علماء میں سے ہیں اور مشہور تابعی ہیں فرماتے ہیں میں نے اپنے سے پہلے علماء یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سنا ہے کہ سنت یعنی طریقے یعنی حضور کے طریقے کو مضبوط پکڑنے میں نجات ہے اور علم بہت جلد اٹھ جانے والا ہے علم کی قوت میں دین اور دنیا کا ثبات ہے اور علم کے جاتے رہنے میں اس سب کی اضاعت ہے عبداللہ دیلمی جو بڑے تابعی ہیں اور بعض نے ان کو صحابی بھی بتایا ہے فرماتے ہیں کہ مجھے اکابر سے یہ بات پہنچی ہے کہ دین کے جانے کی ابتدا سنت کے چھوٹنے سے ہوگی ایک ایک سنت اس طرح چھوڑی جائے گی جیسا کہ رسی کا ایک ایک بل اتارا جاتا ہے حضرت سعید مجبع رحم اللہ نے ایک مرتبہ ایک حدیث بیان کی کسی نے عرض کیا کہ یہ حدیث قرآن پاک کی فلا آیت کے خلاف ہے انہوں نے فرمایا کہ میں حضور کا ارشاد نقل کرتا ہوں تو اس کا قرآن سے مقابلہ کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطلب کو زیادہ سمجھنے والے تھے یعنی یہ قرآن شریف کے مضامین بسا اوقات مجمل ہوتے ہیں حدیث اس کی تفسیر ہوتی ہے اس لیے کسی حدیث کو قرآن شریف کے خلاف کہہ دینے میں جلدی نہ کرنا چاہیے بہت غور کرنا چاہیے اور غور کے بعد اگر مخالف ہو تو پھر یہ بھی تحقیق ضروری ہے کہ قرآن شریف کی وہ آیت منسوخ تو نہیں ہے حدیث کے درجے میں کمی ثبوت کے اعتبار سے ہے ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ایسی ہی سخت ہے جیسے اللہ جل جلال کی نافرمانی ہے حق سبحانہ ہوں و تقدس کا ارشاد ہے نساء رکو دو اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے گا اور بالکل ہی اس کے ضابطوں سے نکل جائے گا یعنی پابندی کو ضروری بھی نہ سمجھے گا اور یہ حالت کفر کی ہے اس کو دوزخ کی آگ میں داخل کریں گے اس طرح کے اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے بیان القرآن دوسری جگہ ارشاد ہے النساء اس دن یعنی قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کفر کیا ہوگا اور رسول کی نافرمانی کی ہوگی اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش آج ہم زمین کے پیوند ہو جائیں کہ اس کی کہ اس رسوائی اور مصیبت سے بچ سکے اور کسی بات کا بھی جو جو جو دنیا میں کیا ہے اللہ سے اخفا نہ کر سکیں گے ایک جگہ ارشاد ہے صورت النساء رکو نو اور ہم نے تمام رسولوں کو اسی واسطے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے جو رسولوں کی اطاعت کے بارے میں وارد ہوا ہے ان کی فرما برداری کی جائے ایک جگہ وارد ہے من يطع الرسول فقد اطاع ومن تول فما سورة النساء رکو یارہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے رسول کی اطاعت سے روگردانی کی وہ اس کو خود بھگتے گا آپ رنج نہ کریں ہم نے آپ کو ان کا نگران مقرر کر کے نہیں بھیجا آپ کا کام سمجھا دینے کا ہے عمل کے لیے صرف قرآن کافی نہیں اصل دین اتباع رسول ہے اور بھی اس قسم کی بہت سی آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل دین حضور کا اتباع ہے وہی دین ہے وہی شریعت ہے وہی اللہ جل شاہ کی فرما برداری ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بالخصوص خلفۂ راشدین کے زمانے میں اس اتباع سے ذرا سا دور ہونا بھی سخت مشکل اور شاق تھا سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اللہ الیک بسم اللہ الرحمن الرحیم و نسلم نحمدََََََََََََََََََََس رسول الکریم صحابہ کرام کی دین پر پختگی کا حال اور ترک سلاد پر کفر کا فتویٰ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کی ابتدا جب کہ ہر طرف سے ابتدا کا زور تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر اور دین پر مر مٹنے والے شخص نے بھی استدعا کی کہ تھوڑی سی نرمی فرما دیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا اور فرمایا اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام کیا زمانہ جاہلیت میں متشدد اور زمانہ اسلام میں نامرد بزدل یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر تان تھا کہ ہمیشہ کی ضرب المسل شجاعت اور بہادری کے بعد یہ بزدلانہ مشورہ اور ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم جو شخص ایک بکری کا بچہ زکوٰۃ کا حضور کے زمانے میں دیتا تھا اور اب نہ دے گا اس سے بھی قتال کروں گا بعض حدیثوں میں ہے کہ اگر ایک رسی بھی زکوٰۃ کی اس وقت دیتا تھا اور اب نہ دے گا تو اس سے قتال کروں گا یہ تھی دین پر پختگی اور دین کا تحفظ ورنہ ایسے سخت وقت میں جب کہ ارتداد کا اتنا زور ہو ایک فرض سے تسامح معمولی سی بات تھی مگر ان حضرات کے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے ذرا سا ہٹنا بھی یقینی طور سے اپنی ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف تھا حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں نے اپنے گھروں میں مسجدیں بنا لی ہیں اگر تم اپنے گھروں میں نمازیں پڑھنے لگو گے اور مسجدوں کو چھوڑ دو گے تو تم حضور کی سنت کو چھوڑ دو گے اور اگر تم حضور کی سنت کو چھوڑ دو گے تو کافر ہو جاؤ گے ابو داود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسافر کی نماز دو رکاتے ہیں جو حضور کی سنت کے خلاف کرے وہ کافر ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ جس شخص نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی منقول ہے کہ جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے ان حضرات کے علاوہ اور بھی حضرات صحابہ کرام و تابعین سے یہی نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے دیدہ و دانستہ نماز کے چھوڑنے والے پر کفر کا فتویٰ دیا ہے علماء نے تو حقیقت میں تکفیر میں تنگی کی ہے اور بہت احتیاط برتی ہے کہ انہوں نے دوسرے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اختلاف کی وجہ سے ان سب حضرات کے اقوال کو انکار کے ساتھ مقید فرمایا ہے اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کر دے وہ کافر ہے اور یہ بھی در حقیقت اللہ کا احسان ہے کہ صحابہ میں اس بارے میں اختلاف ہو گیا تھا ورنہ اگر خدا نخواستہ ان کا یہ اجماعی مسئلہ بن جاتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے تو آج تم ہی غور کرو کہ دنیا کا کتنا بڑا حصہ ہے جو دیدہ و دارستہ نماز نہیں پڑھتا وہ آج کفر کے گڑھے کفر کے گڑھے میں پڑا ہوا ہوتا بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ ہم کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہتے یہ مولویوں کا کام ہے کہ وہ ساری دنیا کو کافر بنا دیں لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کلمہ گو گوئیوں کو قتل کیا جو ایک رکن شریعت زکوٰۃ کا انکار کرتے تھے حضرت دیلم ویر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم لوگ ٹھنڈے ملک کے رہنے والے ہیں اور مشقت کے کام بھی بہت کرنا پڑتے ہیں اس لیے گیہوں کی شراب بنا لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کام کی مشقت میں قوت بھی حاصل ہو جاتی ہے اور سردی سے بھی حفاظت رہتی ہے حضور نے دریا فرمایا کہ وہ شراب نشہ آور ہوتی ہے میں نے عادت کیا بے شک نشہ آور ہو تو ہوتی ہے ارشاد فرمایا کہ اس سے احتراض کرو میں نے عرض کیا کہ لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں کیونکہ عادی بھی ہیں اور ضرورت بھی ہوتی ہے ارشاد فرمایا اگر وہ نہ چھوڑے تو ان سے قتال کرو ابو داود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امانت کا ذکر فرمایا کہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی یہاں تک نوبت آ جائے گی کہ یوں کہا جائے گا کہ فلاں قوم میں ہے ایک شخص جو امانت دار ہے آدمی کی تعریف یہ رہ جائے گی کہ فلاں شخص بڑا سمجھدار ہے بڑا ظریف اور خوش مزاج ہے کیسا بہادر آدمی ہے لیکن دائیں کے دانے کے برابر بھی اس میں ایمان نہ ہوگا مشکات ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا فرمایا اور من جملہ ان کے کے ارشاد کہ اس بعد ایسے لوگ ہوں ہوں گے گے جو گمراہیوں کی طرف بلانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ ماننے والے کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل دو شخصوں کے درمیان جھگڑا ہوا حضور اختر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا حضور نے ایک شخص کے حق میں فیصلہ کر دیا جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے درخواست کی کہ اس قصے کو عمر رضی اللہ عنہ کے سپر فرما دیجئے حضور نے قبول فرما لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں قصہ پہنچا اور پورا واقعہ معلوم ہوا مکان میں تشریف لے گئے اور تلوار نکال کر اس شخص کو قتل کر دیا جو ان کے یہاں مرافعہ لے کر آ گیا تھا اور فرمایا کہ جو شخص حضور کے فیصلے کو قبول نہ کرے اس کا میرے یہاں یہی فیصلہ ہے لیکن آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے آج حضور کے کتنے ارشادات کے خلاف طبع آزمائی ہو, رہی ہے حضور کی کتنی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے حضور نے زوردار احکام کی کس بے دردی سے مخالفت حضور کے زوردار احکام کی کس بے دردی سے مخالفت کی جا رہی ہے ایک ہو ایک دو ہو تو کوئی گنوا دے داڑھی اور استنجے کا ذکر نہیں شراب اور سود کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے نماز اور زکوٰۃ کا کیا حشر ہے روزہ اور حج کے ساتھ کیا برتاؤ ہے اور پھر ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ جن صاحب کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا وہ کلمہ گو بھی تھے اور اہل قبلہ بھی مگر آج کسی کلمہ گو کے خلاف کوئی بات قابل سماعت نہیں ہے وہ قبلے کی طرف منہ کر کے اور جو چاہے کرے بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون سورة بقرة ركوع بائس بر یعنی نیکی اور کمال یہی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف بلکہ نیکی وہ شخص ہے جو ایمان لائے اللہ پر یعنی اس کی ذات و صفات پر اور ایمان لائے آخرت پر اور انبیاء پر اور مال دیتا ہو باوجود اس کی محبت کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور رسول اور سوال کرنے والوں کو اور خرچ کرے گردنوں کے چھڑانے میں یعنی قیدیوں کے چھڑانے میں اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قائم کرے نماز کو اور ادا کرے زکوٰۃ کو اور جو لوگ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب کوئی جائز معاہدہ کر لیں اور جو لوگ صبر کرنے والے ہوں تنگی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں عدم تکفیر اہل قبلہ اور اہل قبلہ کی تعریف حضرت امام اعظم رحم اللہ سے بھی یہی ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے لیکن کیا نعوذ باللہ امام صاحب کے کلام کا یہ مطلب ہے کہ جو قبلے کی جانب رہنے والے ہیں خواہ مشرق ہوں یا کافر کسی کی بھی تکفیر نہیں کرتے یا خدا نخواستہ یہ مطلب ہے کہ جو قبلے کی طرف منہ کر کے کوئی بات کہے یا بیت اللہ کو قبلہ مانتا ہو یا قبلے کی طرف نماز پڑھتا ہو پھر وہ چاہے جو بھی کام کرے بت پرستی کرے یا کفریات بکے ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے اگر یہی مطلب امام صاحب رحم اللہ کا تھا تو پھر انہوں نے جہنم کو او کافر میرے پاس سے چلا جا کیوں فرمایا یہ ایک بدادی گمراہ شخص تھا جو ایک فرقہ کا بانی ہے امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میرا حضرت امام اعظم رحم اللہ سے چھ مہینے مناظرہ رہا آخر ہم دونوں کی رائے اس پر متفق ہو گئی جو قرآن شریف کو مخلوق کہے وہ کافر ہے کیا قرآن شریف کو مخلوق کہنے والے اہل قبلہ نہ تھے نماز نہیں پڑھتے تھے روزہ نہیں رکھتے تھے کلمہ نہیں پڑھتے تھے اسی طرح روافظ کا وہ فرقہ جو یہ کہتا ہے کہ حضرت علیہ السلام سے وہی میں غلطی ہو گئی اور بجائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی پہنچا گئے کیا وہ کلمہ گو نہیں ہے یا اپنے کو مسلمان نہیں کہتا یا قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھتا کیا کرامتا کے کفر میں کوئی تردد ہے جو غسل جنابت کا انکار کرتے ہیں شراب کو حلال بتاتے ہیں سال میں صرف دو روزے فرض بتاتے ہیں اذان میں محمد ابن حنفیہ رسول اللہ کا اضافہ کرتے ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے امور ان کے مذہب میں ہیں اور ان سب کے باوجود اپنے کو مسلمان کہتے ہیں علماء نے تصریح کی ہے کہ ایک دو نے نہیں سینکڑوں نے اس کی تصریح کی ہے کہ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار نہ کرے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو شخص ضروریات دین میں مخالف ہو وہ کافر ہے اگرچہ واہل قبلہ میں سے ہو اور عمر بر عبادت کا اہتمام کرتا رہے اخبار الملحدین میں نبراز سے نقل کیا ہے اہل قبلہ متکلمین کی اصطلاح میں وہ شخص ہے جو ضروریات دین کا اقرار کرتا ہو یعنی ایسے امور کا جن کا شریعت میں ثبوت معلوم و معروف ہے جیسا کہ عالم کا حادث ہو عالم کا حادث ہونا قیامت میں بدن سمیت حشر ہونا نماز روزے کی فرضیت وغیرہ وغیرہ بس جو شخص ایسی چیزوں کا انکار کرے گا وہ اہل قبلہ میں سے نہیں ہے چاہے وہ عبادات میں کتنی ہی کوشش کرے اسی طرح سے جس شخص میں علامت تکذیب پائی جائے جیسا کہ بت کو سجدہ کرنا یا کسی امر شرعی کی احانت کرنا یا اس کا مذاق اڑانا وہ بھی اہل قبلہ میں سے نہیں ہے علماء کے اس ارشاد کا مطلب کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے یہ ہے کہ کسی گناہ کے کرنے سے کافر نہیں بتاتے اور اسی طرح ایسے امور کے انکار سے جو شریعت میں غیر معروف ہیں یہ ہے محققین کی تحقیق اس کو خوب محفوظ رکھو در حقیقت امام صاحب یا دوسرے حضرات سے جو یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے وہ کسی کلمہ گو کی تکفیر نہیں کرتے یا اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے وہ خارج کے مقابلے میں ہے جو ہر حرام کے کرنے سے کافر بتاتے ہیں یا ان لوگوں کے بارے میں ہے جو غیر معروف کا انکار کرتے ہیں خود امام محمد رحم اللہ نے سیر کبیر میں ارشاد فرمایا ہے جو شخص چرائے اسلام میں سے کسی چیز کا انکار کر دے اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو باطل کر دیا اور اگر یہی بات ہو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی آدمی آزاد ہے جو چاہے کرے یا جو چاہے بکے تو پھر اللہ جل جلال کے ارشاد میں یہود کی مذمت ہے یہود کی مذمت ہے بے محل ہو جائے گی ببعض الكتاب کتاب ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون سر بقر رکو دس کیا بس ایمان لاتے ہو تم کتاب کے بعض حصے پر اور بعض پر ایمان نہیں لاتے بس نہیں ہے بدلہ اس شخص کا جو ایسی حرکت کرے بجز اس کے کہ دنیاوی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن ایسے لوگ سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں گے اور اللہ جل شان ہوں تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے اسلام حتمن اور قطان وہی معتبر ہے جو اپنے تمام ضروری احکام کے ساتھ ہو کوئی جز بھی اس میں سے خارج نہ ہو ان اہل کتاب کی تردید فرماتے ہوئے جو اسلام لانے کے بعد تورات کے بعض احکام پر عمل کی خواہش رکھتے تھے اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے آمنوا ادخلوا السلم ولا تتبعوا خطوات عدو سورہ بقرہ رکو پچیس اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو وہ حقیقت میں تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے بس اگر تم ان ان واضح دلائل کے بعد بھی لغزش میں پڑ جاؤ تو سمجھ لو کہ حق تعالی شان ہوں زبردست ہیں جو چاہے سزا دیں اور حکمت والے ہیں کہ جب مسئلہ سمجھیں سزا دیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل کتاب ایمان لانے کے بعد تورات کے بعض احکام پر عمل کرنے کے خواہش مند تھے جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرائع میں پورے پورے داخل ہو جائیں اور کوئی چیز اس میں سے نہیں اس میں سے چھوڑے نہیں اکرما کہتے ہیں کہ بعض مسلمان اہل کتاب نے تورات کے موافق شمبے کی تعظیم کی درخواست کی تھی جس پر یہ آیت نازل ہوئی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے ساتھ بھی مسلمانوں کا سا برتاؤ فرماتے تھے اور آج مسلمانوں کو بھی کافر کہا جاتا ہے یہ صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء اسلام میں منافقین کے ساتھ بھی مسلمانوں کا سا برتاؤ فرمایا تھا لیکن کیا قرآن پاک کی آیت يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير سورة رکو دس اور اس جیسی آیات کے بعد بھی یہی معاملہ رہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز ممبر شریف جمعہ کے روز ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ایک ایک منافق کا نام لے کر مجلس سے نکال دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تشریف فرما نہ تھے وہ آئے تو ایک شخص نے ان کو مسردہ سنایا کہ آج اللہ نے منافقوں کو رسوا فرمایا حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے واز فرمایا اور ایسا واز کہ ہم نے ویسا نہیں سنا اور اشاعت فرمایا کہ میں جن جن کا نام لیتا جاؤں وہ اٹھ جائیں اور چھتیس آدمیوں کو نکال دیا حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نفاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا آج کفر ہے یا اسلام بخاری اہل شام کے چند افراد نے شراب پی حضرت یزید ابن ابی سفیان اس وقت شام کے حاکم تھے انہوں نے مواخذہ فرمایا ان لوگوں نے عرض کیا کہ یہ حلال ہے اور قرآن شریف کی آیت آمنوا وعملوا الصالحات جناح طعموا سورہ مائدہ رکو بارہ سے استدلال کیا حضرت یزید نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ واقعہ لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا کہ میرا یہ خط اگر دن میں پہنچے تو رات کا انتظار نہ کرو اور رات کو پہنچے تو دن کا انتظار نہ کرو ان لوگوں کو قبل ازی کے دوسروں کو گمراہ کرے فوراً میرے پاس بھیج دو وہ لوگ فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجے گئے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا گیا صحابہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے دین میں ایسی چیز اختیار کی ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی اس لیے ان کی گردر اڑا دی جائے حضرت علی کرم اللہ وجہ خاموش رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ تم بھی اپنی رائے ظاہر کرو انہوں نے عرض کیا کہ ان سے استفسار کیا جائے اگر انہوں نے حلال سمجھ کر پی ہے تو قتل کر دیے جائیں کہ ان لوگوں نے ایسی چیز کو حلال کیا جس کو اللہ جل شاہ نے حرام فرمایا ہے اور اگر ان لوگوں نے حرام سمجھ کر پی ہے تو اسی اسی کوڑے لگائے جائیں کیا یہ لوگ کلمہ گو نہ تھے یا اہل قبلہ نہ تھے کہ صرف ایک شراب کو حلال سمجھنے کی وجہ سے ان سب حضرات نے متفقہ فیصلہ ان کے قتل کا فرما دیا خیر القرون کے بیسوں واقعات اس کی تائید میں ہیں کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک جز کا انکار بھی کفر اور ارتداد ہے یہاں نہ ان کی تفصیل کا موقع نہ گنجائش مجھے صرف اس پر متنبع کرنا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کلمہ گو کی تکفیر نہیں کرتے خواہ وہ کچھ ہی کرے یا کچھ ہی کہے یہ علماء کا کام ہے کہ وہ کافر بتاتے ہیں پھریں کہنے والے خواہ تان سے کہتے ہوں مگر یہ صحیح ہے کہ صرف علماء کا کام ہے غیر عالم نہ بتا سکتا ہے کہ کیا چیز کفر کی ہے نہ سمجھ سکتا ہے البتہ یہ ضروری ہے بلا کسی شرعی حجت کے کسی شخص کو کافر کہنا ناجائز اور حرام ہے جیسا کہ میں اس خط کے سلسلے میں تین نمبر کے سلسلے میں لکھ چکا ہوں یہ مضمون طبعا درمیان میں آ گیا تھا میں یہ لکھ رہا تھا کہ علماء پر سب و شتم کرنے والے ان امور کا بھی لحاظ کریں سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم اللہ على رسول الكريم ذاتی اوصاف و کمالات اور تبحر علمی دو مستقل الگ الگ چیزیں ہیں اس سلسلے میں چوتھی بات یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ ذاتی اوصاف ذاتی کمالات طبعی اخلاق ایک مستقل جوہر ہے اور علمی غور و خوض علمی تبحر علمی کمال ایک مستقل کمال ہے مستقل فن ہے ان دونوں کو آپس میں خلط کر دینا ان دونوں میں تلازم سمجھنا غلطی ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جو علمی دریا میں غوطہ زن ہو وہ ذاتی کمالات اور محاسن اخلاق میں بھی کمال کا درجہ رکھتا ہو اگر یہ بات ہوتی تو ہر عالم شیخ وقت ہوتا حضرات صفیہ کرام کو درستی اخلاق کے لیے مستقل خانقاہوں کی ضرورت نہ پڑتی مشائق طریقت کو اس کے لیے مجاہدات کرانے نہ پڑتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جامعیت کی شان تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حق تعالی شانہ نے جامعیت کی شان عطا فرمائی تھی وہ اور اس قلیل جماعت کے لیے اس کی ضرورت بھی تھی کہ ہر چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پھیلانے والی وہی ایک جماعت تھی اور مشکات نبوت سے نور کی ہر نوع کا پھیلنا ضروری تھا لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد تابعین ہی کے زمانے سے ہر نوع کو مستقل طور پر کرنے کی ضرورت پیش آ گئی اور اسی لیے محدثین اور فقہا مفسرین اور صوفیہ کی جماعتیں مستقل قائم ہونا شروع ہو گئیں ان میں بہت سے اللہ کے بندے مختلف صفات کے جامع بھی ہوئے اور اب تک ہوتے رہتے ہیں لیکن بہت سے افراد کسی خاص صفت کے ساتھ ممتاز ہوئے اور ہیں اس لیے یہ سمجھ لینا کہ ہر وہ شخص جو علم کے کسی خاص رتبے پر فائز ہو وہ اخلاق و اوصاف کے بھی اسی رتبے پر ہوگا زمانے کے تدریجی تغیرات سے ناواقفیت ہے یا ظہول ہے اس میں شک نہیں کہ علم کے لیے کمالات باطنی اور اخلاق حسنہ نہایت ضروری اور زینت ہے لیکن ان کا حصول نہ علم کے لیے لازم ہے نہ علم کا ان پر مدار و توقف ہے اس کے علاوہ علماء اور مشائق تصوف کے بعض اخلاق میں بھی فرق ہے مشائق سلوک اور علماء کی شان جدا جدا ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جو مشائق سلوک کے یہاں کمال سمجھی جاتی ہے وہ علماء کے حق میں بھی کمال ہو ایک معمولی سی چیز حسن زن اور تحقیق حال ہی کو دیکھ لو کہ صوفیہ کے یہاں حسن زن اور مومن کے ساتھ مطلقاً نے گمان کمال ہے اور علماء جرح و تعدیل اس پر مجبور ہے اس لیے صوفیہ کی روایات محدثین کے ہاں اکثر مجروح ہو جاتی ہیں کہ وہ حسن زن کی بنا پر ہر مومن سے روایت لے لیتے ہیں اور ان حضرات محدثین کے یہاں جرح و تعدیل مستقل فن بن گیا اور اس کے مستقل ائمہ بن گئے اس لیے علمی درجے میں جس چیز کو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ مذہب کے موافق ہے یا نہیں قرآن حدیث کے مطابق ہے یا مخالف صلف صالحین اور فقہ معتبرین کے ارشادات سے باہر تو نہیں اگرچہ علمی درجے میں اس سے کچھ کوتاہی بھی ہو جاتی ہو بغیر خود عمل کے دوسروں کو امر بالمعروف کی اجازت حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم لوگ نیک کام کا حکم نہ کریں جب تک خود عمل نہ کر لیں اور بری بات سے کسی کو نہ روکے جب تک خود اس سے بالکل نہ رک جائیں حضور نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ نیک کاموں کا حکم کیا کرو اگر چھ خود عمل نہ کر سکو اور بری باتوں سے روکا کرو اگر چھ خود اس سے نہ رک سکو پانچویں چیز یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ تغیر و زمانے کا عام اثر دنیا کی ہر چیز پر ہے تو اہل علم اس سے باہر کہاں جا سکتے ہیں زمانہ جتنا بھی زمانہ نبوت سے دور ہوتا جائے گا اتنے ہی فتنے و شرور اس میں بڑھتے جائیں گے لیکن ہم لوگ اپنے اندر ہر قسم کے ضعف و انحطاط کو تسلیم کرتے ہیں مگر اہل علم کے لیے وہی پہلا منظر چاہتے ہیں اور اسی معیار پر جانچنا چاہتے ہیں جب قوائے جسمانی کا ذکر آ جائے ہر شخص کہتا ہے عجیب و قوتیں اب کہاں رہیں لیکن جب قوائے روحانی مجاہدات علمیہ کا ذکر آئے تو ہر شخص جنید شبلی بخاری غزالی کے اوصاف کا طالب اور خواہش مند بن جاتا ہے دینی انحطاط کی حدیثوں میں پیشن گوئی حالانکہ دینی انحطاط کی پیشن گوئی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے حضور کا ارشاد ہے تم پر کوئی سال اور کوئی دن ایسا نہیں آئے گا جس کے بعد والا سال اور دن اس سے زیادہ برا نہ ہو یہاں تک کہ تم اپنے رب سے مل جاؤ جا ملو مناوی کہتے ہیں کہ یہ دین کے اعتبار سے ہے اور اکثریت کے لحاظ سے ہے یعنی بعض افراد کا اس سے خارج ہونا مجھے بے شکال نہیں القمی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ کوئی دن بھی ایسا نہ آئے گا جو علم کے اعتبار سے گزشتہ دن سے کم نہ ہو اور جب علماء نہ رہیں گے اور کوئی نیک باتوں کا حکم کرنے والا اور بری باتوں سے روکنے والا نہ رہے گا تو اس وقت سب ہی ہلاک ہو جائیں گے ایک حدیث میں ارشاد نے ہوئی ہے کہ صلحہ ایک ایک ہو کر اٹھ جائیں گے اور لوگ ایسے رہ جائیں گے جیسے کہ خراب جو بچھے ہوئے اور خراب کھجور کیڑا لگی ہوئی کہ حق تعالی شان ہوں ان کی ذرا بھی پرواہ نہ کریں گے مشکات بر روایت البخاری اس لیے دین اور دینی امور کا انحطاط کمی ضعف تو سب ہے ہی کچھ ہو کر رہے گا ایسی حالت میں صلاح و فلاح کی سعی کرتے ہوئے جو کچھ موجود ہے اس کو مختنم سمجھنا ہی ضروری ہے کہ اس کے بعد اس سے کمی ہی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اس زمانے میں جن آنکھوں نے اکابر کو دیکھا ہے ان کے فیوز و علوم سے تمتو حاصل کیا ہے وہ ان کے بعد والی نسلوں کو ان جیسا نہ پا کر اعراض اور روح گردانی کرتے ہیں سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اسلاف کے مقابلے میں مشائق وقت کو نظر میں نہ لانا سخت محرومی ہے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ حضرت گنگوہی نمر اللہ عمر کے وصال کے بعد حضرت کے اجلّہ خلفاء حضرت سہارنپوری پوری حضرت شیخ الہند حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہم کی طرف بھی متوجہ نہ ہوئے اور محروم رہ گئے حالانکہ یہ حضرات ہدایت کے آسمانوں کے آفتاب تھے اور ان سے تعلق رکھنے والے بہت سے ان کے جانشینوں کی طرف متوجہ نہ ہوئے کہ وہ ان بعد والوں کا مقابلہ ان سے پہلے والوں کے ساتھ کرنا چاہتے تھے اور چونکہ یہ حضرات بالکل ویسے نہیں ملتے اس لیے ان کی نگاہوں میں نہیں جمتے لیکن اس کا اثر اور نتیجہ کیا ہوا خود ان لوگوں کی محرومی ہوئی کہ وہ اپنے اس تخیل کی وجہ سے ترقیات سے محروم رہ گئے حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ جو جا چکے ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے اور جو آنے والے ہیں وہ ان جیسے بھی نہ ہوں گے ہاں یہ ضرور دیکھیں کہ یہ شخص ضروریات دین پر بھی عمل کرتا ہے یا نہیں کہ ان کا انکار کرنے والا تو سرے سے اسلام ہی میں نہیں ہے اس کے بعد جو شخص جتنا زیادہ اتباع سنت کا دل دادا ہے اتنا ہی ہدایت یافتہ ہے کہ اصل ہدایت طریقہ سنت ہے چھٹی چیز یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ اہل علم آخر ہم ہی لوگوں میں سے پیدا ہوں گے اور ہوتے ہیں کہیں باہر سے دوسری مخلوق نہیں آتی اس لیے جس قسم کے لوگوں سے وہ تیار ہوں گے اکثر ویسے ہی اثرات اپنے میں رکھیں گے جیسا لوہا ہوگا ویسے ہی تلوار بن سکے گی اور جیسی مٹی ہوگی ویسے ہی برتن ڈھلے گا جیسا تانبا ہوگا ویسے ہی اس پر قلعے ہوگی خیار حکم فل جاہلیہ خیار حکم فل اسلام الحدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مشکات بروایت شیخین تم میں سے جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں بہترین شمار ہوتے ہیں وہی اسلام میں بھی بہترین شمار بہترین ہے بشرط فقی اور عالم بن جائیں اب بھی یہی بات ہے کہ جو لوگ ذاتی شرافتوں کے ساتھ علم دین حاصل کرتے ہیں وہ اخلاق حسنہ کے منتہا پر پہنچتے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ علم دین ساتھ اور کچھ علم دین کے ساتھ مخصوص نہیں دنیاوی علم میں دیکھ لو کہ ذاتی شرافت سے عاری لوگ جب دنیاوی علوم پڑھ کر اعلیٰ عہدوں پر پہنچتے ہیں تو وہ کس قدر رشوت ستانی اور مظالم سے خلق کے خدا کی اذیت کا سبب بنتے ہیں اس لیے اگر عام طور سے مسلمانوں کے بہترین دماغ علوم دینیا کی طرف متوجہ نہ ہو تو یہ علماء کا قصور رہے قصور ہے یا خود ان کا قصور ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں شمار کرایا ہے کہ بڑے لوگوں میں فواہش کی کثرت ہو جائے گی اور حکومت چھوٹے لوگوں میں اور علم کم حیثیت جماعتوں میں ہوگا اچھے لوگ دین کے بارے میں مداحنت کرنے لگیں گے اشاع ایک حدیث میں آیا ہے کہ علم چھوٹے لوگوں کے پاس سے حاصل کیا جائے گا یعنی بڑے آدمیوں کو حب مال اور حب جا کی بدولت علوم دنیا حاصل کرنے کی فرصت ہی نہ ملے گی کس قدر ظلم ہے کہ جو لوگ فارغ البال ہیں کچھ آسودگی رکھتے ہیں وہ اپنی قیمتی عمروں کو کس قدر بے کار ضائع ہو جانے والی فنا ہو جانے والی کوششوں میں تلف کر دیتے ہیں کیا ان حضرات کے پاس اللہ کے یہاں جواب دہی کے لیے کوئی معقول عذر ہے قیامت کے دن پانچ باتوں کی جواب دہی لازم ہوگی الحدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے کے دونوں قدم قیامت دن اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے جب تک پانچ باتوں کی جواب دہی نہ کرے گا اپنی عمر کو کس چیز میں خرچ کیا اپنی جوانی کو کس جگہ صرف کیا یعنی اس جوانی کی قوت و طاقت کو رضا الہی میں خرچ کیا ناراضگی میں اور اپنے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا یعنی مال کے کمانے کے ذرائع جائز اختیار کیے یا ناجائز طریقے سے حاصل کیا مثلا رشوت سود اور دوسرے ناجائز معاملات اسی طرح جہاں خرچ کیا وہ کیا جائز یا ناجائز تھا اسراف اور بخل کے درمیان تھا یا کسی ایک جانب بڑھا ہوا تھا اور جو کچھ علم حاصل کیا اس پر کیا عمل کیا علم حاصل کرنا مستقل فریضہ ہے اور جو کچھ حاصل کیا اس پر عمل کرنا مستقل امر ہے لا علمی سے کسی معصیت میں مبتلا ہونا ایک گناہ ہے اور علم کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا اور گناہ میں مبتلا ہونا اور بھی زیادہ سخت ہے مشکل اس لیے جو لوگ اپنی عمروں کو اور اس زندگی کو جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی میں ضائع کر رہے ہیں وہ خود ہی جواب دہی کے فکر کر لیں اس بارگاہ اس بارگاہ میں نہ تو کسی کی وکالت اور پیر سڑی کام آنے والی ہے نہ لسانی اور جھوٹے گواہ کچھ مدد کر سکتے ہیں ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ ان پانچ باتوں کے لیے کے جواب کی تیاری رکھے بڑی عدالت میں جواب دہی کرنا ہے سبحان اشد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلی ونسلم علیہ رسول الکریم علوم دینیا کی تحصیل بمد مجبوری سمجھنا میرا مقصود تو اس طرف توجہ دلانا ہے کہ ذاتی اور نسبی اوصاف اثر رکھتے ہیں اس لیے حضور نے من قریش ارشاد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ شب کو مدینہ طیبہ کی پاسبانی فرما رہے تھے پھرتے پھرتے تکان کی وجہ سے ایک دیوار سے سہارا لگا کر تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو گئے ایک بڑھیا کی آواز آئی جس نے اپنے لڑکی کو آواز دے کر کہا کہ دودھ میں پانی ملا دے لڑکی نے عذر کیا کہ امیر المؤمنین کی طرف سے اس کی ممانعت کا اعلان ہو چکا ہے ماں نے کہا کہ امیر المؤمنین یا کیا یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں لڑکی نے کہا یہ تو بہت ہی ناموزوں ہے کہ سامنے تو امیر کی اطاعت کرے اور پس پردہ نافرمانی فرمانی یہ نہیں ہو سکتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مکان کو ذہن نشین فرما لیا اور صبح ہوتے ہی اپنے صاحبزاد حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی منگنی اس لڑکی سے بھیج دی اس لڑکی کی اولاد سے حضرت عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے ذاتی اوصاف کا اثر اور حدیث الما من قریش ساتویں چیز یہ بھی قابل غور ہے کہ قوم کی طرف سے علمی مشاغل اور دینی خدمات کے لیے علی العموم کن افراد کو چنا جاتا ہے آپ خاص طور سے دیکھیں گے کہ جس شخص کے کئی بیٹے ہیں ان کو اول خاص طور سے دنیاوی علوم میں لگایا جائے گا اسی کی سعی کی جائے گی انتھک کوشش کی جائے گی جب اس سے مایوسی ہو جائے گی تب وہ دینی مدرسے کے سپرد کیا جائے گا کیا یہ دین اور دین اور علم دین پر سخت ظلم نہیں کیا اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا نہیں بہت کم خاندان ایسے ملیں گے جہاں دین علوم کے حاصل کرنے کو مستقل مقصود اور اصل سمجھا جاتا ہے ورنہ عام طور سے مجبوری مجبوری کا نام صبر ہے بالعموم عربی کے حاصل کرنے والے وہی افراد ملیں گے جو اپنے مربیوں کی غربت و افلاس سے دنیاوی علوم حاصل کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں ایسی صورت میں وہ یقیناً ضرورت مند بھی ہوں گے وہ سوال کی طرف بھی مضطرب ہوں گے اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے گا تو ان کا سوال کی طرف مضطرب ہونا ان کی بغیرتی نہیں ہے ان لوگوں کی بے عزتی ہے جو خود ان کی ضروریات کی فکر اپنے ذمے نہیں سمجھتے جب یہ لوگ ان کی دینی ضروریات کا تکفل کرتے ہیں تو کیا شرعن عقلا عرفاً ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان کو ضروریات بشریہ سے سبق دوش رکھیں یہی وجہ ہے کہ اس دور انحطاط میں عام طور سے جو افراد علوم دینیا کو حاصل کرتے ہیں وہ اور وہ کسی درجے میں ذی استعداد ذی فہم ہو جاتے ہیں وہ اس زندگی کو جو دنیا داروں کی نگاہ میں ذلت ہے اکثر خیر بعد کہہ کر یا طب پڑھتے ہیں یا پھر کسی ڈگری وغیرہ کی فکر میں لگ کر دنیاوی مشاغل ملازمت تجارت وغیرہ میں مشغول ہوتے ہیں اور رفتہ رفتہ اپنے ان علوم سے جن کو محنت و مشقت سے حاصل کیا تھا بیگانہ ہو جاتے ہیں اول تو ان علوم دینیا کی طرف آمد ہی کم تھی اور آنے کے بعد بھی پھر معظم حصہ اس سے نکل جاتا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ الزام کس پر ہے لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ چند بھائیوں کی جائیداد ہو اور وہ خود ملازم پیشہ ہوں تو وہ اپنے میں سے کسی ایک کو جائیداد کے انتظام کے واسطے منت سے سماجت سے لجازت سے خوش آمد سے اس پر راضی کیا جائے گا کہ وہ اپنی ملازمت کو خیر بات کہے اور سب کی جائیداد کی خبر گیری کرے اپنی تنخواہ اس مشترکہ کھاتے سے نکالے اور اس اثار پر اس کا احسان مند ہونا پڑے گا اور وہ بھی دس نخرے کرے گا یہ سب کیوں ہیں اس لیے کہ جائیداد کی حفاظت کی ضرورت ہے سخت مجبوری ہے وہ ضائع نہ ہو جائے لیکن گھرانے کے چند بھائی نہیں سارے محلے کے متمول نہیں پورے گاؤں پورے قصبے اور تمام شہر کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہاں دین سے واقف مسائل سے واقف ضروریات دین کا پورا کرنے والا کوئی شخص ہو یہ کیوں نہیں یہ کیوں اس لیے کہ دین کی ضرورت نہیں ہے اس کے ضائع ہونے سے کچھ نقصان نہیں ہے ہر شخص اردو کے چند رسالے دیکھ کر خود عالم بن سکتا ہے اور بن جاتا ہے حالانکہ حق تعالی شاہ نے جہاد جیسی عظیم الشان اور ضروری چیز میں بھی اس کی رعایت کا حکم فرمایا کہ سب سے کہ سب کے سب جہاد میں نہ چل دیں بلکہ علم سیکھنے کے لیے بھی ایک جماعت باقی رہے چنانچہ صورت وبا کے اخیر میں فلولا نفر من کل فرقہ الآیا میں اس پر تنبیہ فرمائی ہے کہ ہر فرقے میں ایک فقہا کی جماعت رہنا چاہیے آٹھویں چیز یہ بھی قابل غور ہے کہ ہر شخص کا مقابلہ علم کے بعد اس کی حیثیت سے ہو سکتا ہے یہ ظلم محض ہے کہ ایک جانب دین دنیا کے اعتبار سے اعلیٰ طبقہ لے لیا جائے اور دوسری جانب اتنا طبقہ شمار کیا جائے ہر شخص کے متعلق یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ علم کے ساتھ متصف نہ ہوتا تو اپنے ماحول کے اعتبار سے یا اپنی حیثیت کے اعتبار سے کن اخلاق و اوصاف اور کن مشاغل کا اختیار کرنے والا ہوتا اس کے بعد اب غور کیا جائے کہ علم نے کتنی اصلاح کی ہے مثال کے طور پر میں نے چند امور ذکر کیے ہیں اور سے اور بھی بہت سے امور کا اس میں اضافہ ہو سکتا ہے میں نے تو کچھ لکھا ہے وہ بھی بمجبوری مجبوری لکھا ہے شعر کہنا پڑا مجھے بھائی الزام بند کو وہ ماجرا جو قابل شرح و بیان نہیں سبحان اللہ اشد اللہ الہ الا انت و اتوب الیک بسم اللہ الرحمن الرحیم ولاسم علماء حق اور علماء سو کا فرق اس سب کے بعد مجھے اس چیز سے بھی انکار نہیں ہے کہ علماء سو اور علماء حق دو مستقل علیحدہ علیحدہ قسمیں ہیں علماء سو کے متعلق احادیث میں بڑی سخت سے سخت وعید وارد ہوئی ہے جہنم میں سب سے پہلے جانے والے طبقے میں بھی ان کا شمار کیا ہے خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے بھی ان کو بتایا ہے حضور کا ارشاد ہے کہ جو شخص علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس سے دنیا کمائے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا حضور کا ارشاد ہے کہ جو علم اس لیے حاصل کرے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ اور مائل کرے وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا حضور کا ارشاد ہے کہ بدترین لوگوں کے بدترین علماء ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علم دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ علم ہے جو صرف زبان پر ہو دل میں اس کا کچھ بھی اثر نہ ہو وہ اللہ کی حجت ہے مخلوق پر کہ اللہ جل شاہ نے اپنی حجت تمام فرما دی اور ایک وہ علم وہ ہے جو دل میں ہو وہی نافع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اخیر زمانے میں عابد لوگ یعنی صوفی جاہل ہوں گے اور عالم فاسق حضور کا ارشاد ہے کہ علم اس لیے نہ سیکھو کہ علماء کا اس سے مقابلہ کرو اور بے وقوفوں سے اس کے ذریعے سے جگڑو اور لوگوں سے جگڑو اور لوگوں کو اس کی وجہ سے اپنی طرف متوجہ کرو جو شخص ایسا کرے گا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں اس امت اس امت پر سب سے زیادہ خائف منافق عالم سے ہوں لوگوں نے عرض کیا کہ منافق عالم کیسا ہوتا ہے ارشاد فرمایا کہ زبان کا عالم اور دل کا جاہل حضرت حسن فرماتے ہیں کہ تو ایسا نہ بن کہ علماء کے علم کا حامل ہو کر اور حکماء کی تحقیقات نادرہ کا واقف ہو کر بے وقوفوں کے سے عمل کرنے لگے ابراہیم ابن عینہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ نادم کون شخص ہے انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں شرمندہ وہ عالم ہے جو حدود سے بڑھ جائے حضرت حسن کا یہ بھی ارشاد ہے کہ علماء کا عذاب دل کی موت ہے اور دل کی موت یہ ہے کہ آخرت کے عمل سے دنیا کمانے لگے یحیٰ ابن معاذ کہتے ہیں کہ علم و حکمت سے جب دل کمائی جاتی ہے تو ان کی رونق جاتی رہتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب تم کسی عالم کو دنیا سے محبت رکھنے والا دیکھو تو اپنے دین کے بارے میں اس کو متہم سمجھو اس لیے کہ ہر چیز کا محبت کرنے والا اسی میں گل مل جاتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ میں نے پہلی کتابوں میں لکھا دیکھا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی عالم دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے تو کم سے کم معاملہ کم سے کم معاملے میں اس کے ساتھ یہ کرتا ہوں کہ اپنی مناجات کی حلاوت اس کے دل سے نکال دیتا ہوں یہ سب ارشادات ان جیسے بہت سے فرامین یقیناً علماء سو کے بارے میں کثرت سے وارد ہوئے ہیں لیکن یہ بات کہ فلاں شخص یا فلاں جماعت علماء حق میں ہے اور فلاں شخص اور فلاں جماعت علماء سو میں ہے اپنے اختیار میں نہیں ہے یہ بھی شریعت ہی کی میزان سے معلوم ہو سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جو شخص ہماری رائے کے موافق کہے وہ علماء حق سے ہے اور جو ہی وہ کوئی بات ہماری رائے کے خلاف کہہ دے وہ فوراً علماء سو کی فہرست میں داخل ہو کر گردن زدنی بن جاتا ہے کل تک ہماری رائے فلاں سیاسی جماعت کے موافق تھی لہٰذا جتنے علماء اس کے موافق تھے وہ سب علماء حق تھے اور آج ہماری رائے اس کے خلاف ہو گئی تو جتنے علماء اس سے پہلے خیال پر باقی ہیں آج سب آج سے سب علماء سو کی کالی فہرست میں داخل ہو گئے علماء حق اور علماء سو ہونے کا دار و مدار صرف قرآن و حدیث کے موافق علم و عمل پر ہے اور بس لیکن ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اپنی فہم اور کہ اپنی فہم نارسا اور جذبات یا کفار کے زیر اثر ایک مسئلہ خود ہی گھڑ لیتے ہیں اس کے بعد جو شخص اس کے موافق ہے وہ بڑا علامہ ہے واقف اسرار ملت ہے رموز شریعت کا ماہر ہے خواہ وہ کتنا ہی جاہل اور بے علم ہو قرآن و حدیث سے ذرا بھی مس نہ ہو اور جو جو جو اکابر ہماری اس رائے کے خلاف ہیں خواہ وہ کتنے ہی علوم کے ماہر ہوں حقیقت رموز شریعت کے ماہر ہوں اور صحیح معنی میں واقف اسرار ملت ہوں لیکن ہم لوگ ہر برے سے برے لفظ سے کے ساتھ ان کا مضحکہ اڑانے کے لیے ان کو ذلیل کرنے کے لیے تیار ہیں حالانکہ سلف صالحین نے صوفیہ کرام کو بھی اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی قلبی معرفت سے اپنے باطنی علوم کی روشنی سے کوئی ایسی بات اختیار کر لیں جو علماء ظاہر کے خلاف ہو اہل فن کے اقوال ان کی کتابیں اس مضمون سے لبریز ہیں سبحان اکلّہ اشد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول کریم علماء ظاہر کی موافقت میں حضرت مجد الفسانی کے ارشادات حضرت اقدس مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں جو مولانا امان اللہ فقی کے نام تحریر فرمایا ہے کہ سالک کے لیے سب سے اول وہ اعتقاد ضروری ہے جس کو علماء اہل سنت الجماعت نے قرآن و حدیث اور آثار سلف سے استمباد فرمایا ہے نیز قرآن و حدیث کا ان معانی پر حمل کرنا بھی ضروری ہے جو علماء حق نے کتاب و سنت سے سمجھے ہیں اگر بالفرض اس کے خلاف کوئی معنی کشف الہام سے ظاہر ہوں ان کا ہرگز اعتبار نہیں اور ایسے معنی سے پناہ مانگنا چاہیے اور اللہ جل جلال سے دعا کرنا چاہیے کہ اس گرداب سے نکال کر علماء حق کی سائبرائی کے موافق اور موافق امور کو ظاہر فرما دے ان کی رائے کے خلاف کوئی چیز بھی زبان سے ظاہر نہ کرے اور اپنے کشف کو ان معنی کے موافق بنانے کی کوشش کرے جو ان حضرات نے سمجھی ہیں اس لیے کہ جو معنی ان حضرات کے سمجھے ہوئے معنی کے خلاف دل میں آئے ہیں وہ ہر بھی قابل اعتبار نہیں بالکل ساقط ہیں کیونکہ ہر گمراہ شخص اپنے معتقدات کو قرآن و حدیث ہی سے ثابت کرنا چاہتا ہے یوں بھی کثیروں و یہدی بھی ہی اور یہ بات کہ ان حضرات ہی کے سمجھے ہوئے معنی صحیح ہے اس لیے ہے کہ ان حضرات نے ان معنی کو صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین کے آثار سے سمجھا ہے اور ہدایت کے ستاروں کے انوار سے اخذ کیا ہے لہٰذا نجات ابدی ان کے ساتھ مخصوص ہے اور دائمی فلاح ان کا ہی حصہ ہے حزب حزب اللہ اللہ ان هم المفلحون یہی لوگ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ کی جماعت ہی فلاح یافتہ ہے اور اگر بعض علماء باوجود صحیح العقیدہ ہونے کے مسائل میں کچھ سستی کرتے ہیں یا اعمال میں کوتاہی کرتے ہیں اور تقصیرات کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس وجہ سے مطلقاً علماء کی جماعت پر انکار کرنا یا سب کو متعون کرنا کمال بے انصافی ہے بلکہ اکثر ضروریات دین کا انکار ہے اس لیے کہ ضروریات دین کے بتانے والے یہی لوگ ہیں اور یہی حق نہ حق کو پرکھنے والے ہیں اگر ان لوگوں کی ہدایت کا نور نہ ہوتا تو ہم لوگ ہدایت یافتہ نہ ہوتے اور ان لوگوں کا غلط اور صحیح کو ممتاز کر دینا نہ ہوتا تو ہم گمراہ ہو جاتے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کوششوں کو دین متین کے بلند کرنے میں خرچ کیا اور بہت سی جماعتوں کو سرات مستقیم پر چلایا بس جو شخص ان کا اتباع کرے گا کامیاب ہوگا اور نجات پائے گا اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا دوسری جگہ ایک مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں اس بات کو جان لے کہ صوفیہ کا کلام اگر شریعت کے حکام کے موافق نہیں ہے تو اس کا کچھ بھی اعتبار نہیں وہ دلیل اور قابل تقلید کیسے ہو سکتا ہے اور دلیل اور تقلید کے قابل صرف علماء سنت کے اقوال ہیں صوفیہ کے اقوال میں سے جو قول علماء کے اقوال کے موافق ہوگا وہ معتبر ہوگا جو اس کے خلاف ہوگا وہ غیر مقبول ہے جب اکابر و صوفیہ کا یہ حال ہے کہ جن کے قلوب حقیقتاً روشن ہے اللہ جل جلالہ کی عظمت اور دین کا احترام دینیات کی وقات اور حکام شرعیہ پر مر مٹنا ان کی جان ہے جب ان کے اقوال بھی علماء کی موافقت کے بغیر ناقابل احتجاج ناقابل تقلید ناقابل بیان ہے تو پھر ان لوگوں کے اقوال و افعال کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے جنہیں نہ دین کی خبر ہے نہ قرآن پاک اور احادیث اور اقوال اور احادیث اور اقوال صلف کی ہوا لگی ہے کلام اللہ شریف کا ترجمہ دیکھا اور ایک مطلب سمجھ لیا اور اس کے بعد پھر وہ مستقل مشتحد ہیں اور اس کے خلاف کوئی عالم بلکہ سارے علماء مل کر بھی جو کہیں وہ سب لغو بیکار ہے حالانکہ قرآن و حدیث کا مطلب وہی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرما گئے اور عمل کر کے بتا گئے حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے سورہ سجدہ رکو پانچ بلا شبہ جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم پر مخفی نہیں بلا جو شخص آگ میں ڈال دیا جائے وہ اچھا ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن و امان کے ساتھ آئے تم جو چاہے اعمال کرو حق تعالی شان ہوں تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں در منصور میں متعدد صحابہ اور تابعین سے الحاد کی تفسیر نقل کی گئی ہے کہ قرآن پاک کی آیات کو کسی دوسرے محمل پر محمول کیا جائے سینکڑوں احادیث میں سلف کے اتباع کا حکم ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز ہم کو پڑھائی ہے اس کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر بعض فرمایا جو ایسا بلیغ تھا کہ سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل خوف سے لرزنے لگے کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ایسا واز ہے گویا الوداعی اور آخری واز ہو بس ہم کو کوئی وصیت فرما دیجئے یعنی کوئی ایسی پختہ بات فرما دیجئے جس کو مضبوط پکڑ رکھیں ارشاد فرمایا میں تم کو اس کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوا کرتے رہنا اور امیر امیر کی اطاعت خواہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ بڑے اختلافات دیکھے گا بس میرے طریقے کو اور خلفۂ راشدین کے جو کہ ہدایت یافتہ ہیں طریقے کو مضبوط پکڑے پکڑے رہنا اسی کا اتباع کرنا اور دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا نئی نئی باتوں سے احتراز رکھنا کہ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سنت کے اہتمام میں حضرت عمر ابن عبد العزیز کا ایک اہم خط حضرت عمر ابن عبد العزیز رحم اللہ نے ایک نہایت اہم خط سنت کے اہتمام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اتباع کے بارے میں لکھا ہے جو ابو داود شریف میں مذکور ہے اس کا ہر ہر حرف قیمتی ہے اس میں تحریر فرماتے ہیں ان کے اتباع میں کوتاہی کرنا تقصیر ہے اور اس سے آگے بڑھنا تکان ہے ایک جماعت نے اس سے کوتاہی کی تو ظلم کیا اور دوسرے اس سے آگے بڑھ گئے انہوں نے غلو کیا صحابہ کرام اسی افراد و تفرید کے درمیان میں سیدھے راستے پر ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہی سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے خلفاء نے جو طریقے جاری کیے ہیں ان کو اہتمام سے پکڑنا ہی اللہ کی کتاب کی تصدیق اور اس کی اطاعت ہے اور دین کی قوت ہے نہ کسی کو ان کی تبدیلی کا حق ہے نہ تغیر کا نہ ان کے مخالف کی رائے قابل غور ہے جو ان کا اتباع کرے وہ ہدایت یافتہ ہے اور جو ان چیزوں سے مدد حاصل کرے وہ منصور ہے جو ان کے خلاف کرے اور مؤمنین کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے اللہ جل شان ہو اس کو اپنے اختیار کردہ راستے پر عمل کرنے دیں گے اور جہنم میں پھینک دیں گے جو نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے شفا حق تعالی شان ہو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ ان اسلاف کے قدم بقدم چلتے رہیں وہ مزالک اللہ بھی عزیز اس تاری تحریر سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ علماء حق کا اتباع اور احترام نہایت ضروری اور نہایت اہم ہے ان کا احترام نہ کرنا اپنی بربادی ہے اپنی ہلاکت ہے ان کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ کا قصور ہے ہاں ان کی بات محقق طور پر شرع کے خلاف ہو تو اس بات کا جائز تو اس بات کا لینا جائز نہیں ہے مگر اس کی وجہ سے ان سے دوری اپنی بقیہ اموری امور دینیہ کا نقصان ہے جیسا کہ میں خط کے شروع میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی وصیت سے لکھ چکا ہوں اس کے بالمقابل علماء سو کی بات نہ قابل التفات ہے نہ قابل عمل ہے وہ قابل احتراز ہے قابل دوری ہیں البتہ اگر کوئی بات ان کی شریعت کے موافق ہو تو وہ قابل عمل ہے اور ضروری لی جائے لیکن اس کا پہچاننا کہ یہ بات شریعت کے موافق ہے اور یہ شریعت کے خلاف ہے خود شریعت سے واقفیت پر موقوف ہے محض اپنی رائے سے نہ کسی بات کو شریعت کے موافق کہا جا سکتا ہے نہ شریعت کے خلاف جیسا کہ کسی غیر شرعی چیز کو شریعت بنا لینا گناہ ہے اور قابل رد ہے اسی طرح کسی شریعت کی بات کو رد کر دینا بھی سخت معصیت ہے اور جس چیز میں اجتباع پیدا ہو اس میں احتیاط کی جانب عمل کرنا چاہیے الحلال بین والحرام بین الحدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حلال کھلا ہوا ہے اور حرام ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سے آدمی نہیں جانتے بس جو شخص شبہ کی چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین کو اور آبرو کو عیب سے پاک صاف رکھا اور جو شبہ کی چیزوں میں پڑا وہ حرام میں بھی مبتلا ہو جائے گا جیسے کہ وہ چرواہا کے باڑ علاقہ ممنوعہ کے قریب اپنے جانوروں کو چرائے قریب ہے کہ جانور باڑا کے اندر بھی چرنے لگے لگیں گے خبردار خبردار ہو کہ ہر بادشاہ کے لیے ایک باڑا یعنی ممنوع علاقہ ہوتا ہے اللہ کا ممنوع علاقہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں خبردار ہو کہ بدن میں ایک ٹکڑا ایسا ہے جب وہ درست ہو رہتا ہے تو سارا بدن درست رہتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے اور وہ ٹکڑا دل ہے ایک دوسری حدیث میں حضور کا ارشاد ہے امور تین طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ امر ہے جس کا حق ہونا کھلا ہوا ہو اس کا اتباع کرو ایک وہ امر ہے جس کی گمراہ گمراہی واضح ہو اس کے اس سے پرہیز کرو ایک وہ امر ہے جس میں اختلاف ہو اور حق نہ حق واضح نہ ہو اس کو اللہ کے سپرد کر دو اللہ کے سپر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رائے سے بے دلیل کوئی حکم نہ لگا یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ مذہب اسلام نقلی مذہب ہے اس کی ہر بات کے لیے اور ہر مسئلے کے لیے نقل کی ضرورت ہے اللہ جل جلال ہو اور اس کے سچے رسول نے کوئی دین کا جز ایسا نہیں چھوڑا جس کے باب میں اصولی یا فرعی کوئی حتمی فیصلہ اور قطعی فیصلہ نہ فرما دیا ہو اس لیے ہر بات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور عمل اور اسی طرح صحابہ اور تابعین اور امہ مشتحدین کے اقوال کے بغیر کار نہیں ہے اسی وجہ سے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض کیا گیا ہے کہ بغیر علم دین کے احکام کا پتہ نہیں چل سکتا اس لیے ضروری ہے کہ ہر شخص اپنی دینی ضروریات سے خود واقف بنے اور یہ نہ ہو سکے تو دوسرے درجے میں لا محالہ کسی عالم کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے جو لوگ نہایت بے فکری سے کہہ دیتے ہیں کہ آج علماء ایسے ہی ہیں اور چنا چنی ہیں ہم علماء کی مانتے ہی نہیں وہ اپنے کو زیادہ مشکلات میں پھنسا رہے ہیں کہ اگر واقعی ان کو علماء پر اعتماد نہیں ہے تو ان کو اس کے بغیر چار کار نہیں کہ دین کا علم خود سیکھیں تاکہ شریعت کے موافق احکام پر عمل کر سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی و علی رسول الکریم اللہ جل شاہ کے یہاں اس کی کوئی پوچھ نہ ہوگی کہ دنیاوی وجاہت کے لیے اتنی اتنی ڈگریاں حاصل کی تھیں یا بینک میں جمع کرنے کے لیے اتنا اتنا مال کمایا تھا وہاں جس قدر وقات اور پوچھ ہے وہ صرف دین کی ہے اس لیے ہماری پیدائش ہے اسی کے لیے ہماری پیدائش ہے قرآن پاک کا قطعی فیصلہ ہے وما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد أريد منهم من رزق أن يطعمون إن الله هو رضا دین صورت دار یاد رخو دین میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کیا کرے نہ میرا مقصود ان سے یہ ہے کہ وہ مخلوق کو روزی دیا کرے نہ یہ کہ وہ مجھے کھلایا کرے اللہ تعالیٰ خود ہی سب کو رزق پہنچانے والے ہیں اور قوت والے نہایت قوت والے ہیں دوسری جگہ ارشاد ہے وَأَمْرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى سورة طہر رکوعات اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہیے ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے روزی تو ہم دیں گے اور بہترین انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے میں روپیہ جمع کرنے یا کمانے کو نہیں روکتا میرا مقصود یہ ہے کہ ہم لوگوں کی پیدائش صرف دین کے لیے ہے اللہ کی عبادت کے لیے ہے اس کی فرما برداری اور اطاعت کے لیے ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہماری کم ظرفی ناصبری کی وجہ سے ہے غیر اور غیر مقصود ہے اس لیے مقصود اور غیر مقصود میں فرق ہونا تو ضروری ضرور چاہیے نہ یہ کہ آج کل کے رواج کے موافق داڑھی سے مونج بڑھ جائے اس لیے میں تم کو ایک خاص وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ جب رات کو سب مجاخل سے نمٹ کر سونے لیٹا کرو تو تھوڑی دیر یہ غور کر لیا کرو کہ آج کے تمام دن میں کتنا وقت عبادت اور دین میں خرچ کیا جو اصل مقصود تھا اور کتنا وقت دنیا کے لغو دندوں میں خرچ کیا اور پھر دونوں وقتوں کا موازنہ کیا کرو کہ دونوں میں کیا نسبت ہے اگر دینی مشاغل کا وقت دنیاوی مشاغل سے بڑے نہیں تو کم از کم برابر تو ہونا چاہیے اور جب دین اصلی غرض اصلی مقصد ہے تو اس کی جتنی ضروریات ہوں گی وہ مقصود ہی کے حکم میں ہوں گی علم کی وہ مقدار جس کا سیکھنا ضروری ہے وہ نے تصریح کی ہے کہ ہر شخص پر جتنے علم کا وہ اپنے دین کے تحفظ میں محتاج ہے اتنا سیکھنا فرض ہے در مختار علامہ شامی نے نقل کیا ہے کہ من جملہ اسلام کے فرائض کے علم کی اس مقدار کا سیکھنا بھی فرض ہے جس کا وہ اپنے دین کی حفاظت اور بقا میں محتاج ہے لہٰذا ہر مکلف پر اصول دین کے سیکھنے کے بعد وضو غسل نماز روزے کے احکام سیکھنا فرض ہے اور جو مالدار ہوں اس کو زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے اور جس کے پاس کچھ مال زیادہ ہو اس کو حج کے احکام سیکھنا کا سیکھنا بھی فرض ہے اسی طرح ہر وہ شخص جو کسی پیشے کو اختیار ہوئے ہو اس پیشے کے مسائل کا سیکھنا اس پر ضروری ہے تمبی المحارم میں لکھا ہے کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ آدمی کے لیے اسلام کے پانچ ارکان کا سیکھنا ضروری ہے اور اخلاص کا سیکھنا بھی ضروری ہے کہ اعمال کی صحت اس پر موقوف ہے اور حلال اور حرام کا جاننا بھی ضروری ہے اور ریاکاری کی حقیقت کا معلوم کرنا بھی ضروری ہے اس لیے کہ آدمی ریاکاری کی وجہ سے اپنے اعمال کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے نیز حسد اور خودبینی کا علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے اس لیے کہ دونوں چیزیں نیک اعمال کو اس طرح کھا لیتی ہیں جیسا کہ آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے اور خرید و فروخت نکاح و طلاق کے مسائل کا جاننا بھی اس شخص کے لیے ضروری ہے جس کو ان چیزوں سے سابقہ پڑتا ہو نیز یعنی ایسے الفاظ کا معلوم کرنا بھی ضروری ہے کہ جن کا استعمال حرام ہے یا کفر تک پہنچا دینے والا ہے اور قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانے میں اس کا چیز اس چیز کا سیکھنا بہت ہی محتم بشان ہے اس لیے کہ عوام کفری الفاظ زبان سے نکال کر نکال دیتے ہیں اور ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ کیا کہہ دیا شامی اور جب ان سب چیزوں کو معلوم کرنا اور سیکھنا ضروری ہے تو اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کہ یا آدمی ان سب کو خود حاصل کرے یا یہ اصل ہے لیکن اگر یہ حاصل نہ ہو سکتا ہو تو پھر کسی معتبر اور معتمد دیندار عالم کا دامن پکڑ لے اور ہر بات میں اس کے مشورے کو اس کی رائے کو اصل قرار دے کر اس کا اتباع کرے اور جو شخص دونوں باتوں میں سے کوئی چیز اختیار نہ کرے گا اس کا جو حشر ہوگا وہ ظاہر ہے کہ قوانین سے جہل کسی جگہ بھی عذر نہیں تو قانون شریعت سے جہل کیا معتبر ہو سکتا ہے اور بغیر علم کے رائے زنی گمراہی کے سوا اور کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شان ہوں علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ سینوں سے کھینچ لیں بلکہ علم اس طرح اٹھے گا کہ علماء کا انتقال ہوتا رہے گا اور دوسرے لوگ علم حاصل نہ کریں گے جب علماء نہ رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے وہ بغیر علم کے فتح جاری کر دیں کریں گے جن سے خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور یہ حقیقت واضح ہے کہ کوئی بھی کام بغیر سیکھے نہیں آتا اور علم کے متعلق تو متعدد حادث میں مضمون آیا ہے ان نمل علم و بتعلم سیکھنے سے ہی آتا ہے حق تعلی شان ہوں اپنے لطف سے مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور تمہیں بھی آمین